کی طرف سے انسان کے پاس اس کا جسم بھی اللہ کی نعمت اس کی جبین نیاز بھی اللہ کی نعمت اس کا وقت بھی اللہ کی نعمت اگر وہ اس کو دوسری جگہ پر خرچ کرتا ہے اس کا مطلب وہ امانت میں خیانت کرتا ہے اللہ کی نعمت بھی اس کی امانت بھی مسجد حرام مکہ والوں کے پاس اللہ کی امانت تھی جس کا حق یہ تھا کہ اس میں ہر اس آدمی کو آنے دیا جائے جو اپنی مالک کی عبادت کے لیے یہاں آنا چاہتا ہے اور جو اس کو روکتا ہے تو اس کا مطلب وہ اس امانت میں خیانت کا مرتکب ہے مکہ والے اس خیانت کے مرتکب تھے ایک تو وہ اس کے حقدار نہیں تھے کہ وہ اس کے متولی بنے وہ پیچھے ہم پڑھ چکے سورج توبہ میں کہ اس کے متولی کیسے لوگ ہو سکتے ہیں سوریہ انفال میں یہ خیانت اور اس کے جو جائز وارث ہیں اس کے حقدار ہیں ان کے لیے اس زمین کو تنگ کیا گیا اور ان کو نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے بلکہ ان کو عمرہ سے بھی روکا جا رہا ہے اس سے بڑی خیانت کی بدتر مثال کیا ہو سکتی ہے اس مضمون کو مکمل کیا جائے گا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور فرما کر وہاں آپ سمجھیں گے کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ایک خیانت کرنے والے کو کفور نہ شکرے کو آیت نمبر اڑتیس لیکن جب مسجد حرام کا تذکرہ آیا تو اس کا فوراً تاریخی پس منظر بیان کیا جا رہا ہے وَإِذْ بَوَّانَا اور یاد کرو جب ہم نے ٹھکانہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو مکان البئی تھی بیت اللہ کی جگہوں کا ٹھکانہ دیا یعنی ہم نے جب بتا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ میں عرض کہہ چکا کہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ میں تعمیر ہوا اور پھر اس کے نشانات مٹ گئے پھر پروردگار کی طرف سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ یہ جگہ ہیں بیت اللہ کے بنانے کی اور ان ان مقامات پر بیت اللہ کی دیواریں تھیں اور اگر اس روایت کو نہیں دوسری کو مانا جائے کہ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تو پروردگار نے اپنے منشے کے مطابق بنایا کہ ان ان مقامات کے اوپر اس کی دیواروں کو اٹھاؤ ایسا بناؤ ایسا بناؤ ایسا بناؤ میرا اور آپ کا مکان بنتا ہے تو اس کا نقشہ انجینئر بناتا ہے وہ ہم کو سمجھاتا ہے کھڑکی ایسے رکھو دروازہ ایسے رکھو فلاں چیز کو ایسا بناؤ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تو پروردگار نے خود اس کا نقشہ بتایا وَإِذْ بھگوان علی ابراہیم اور یاد کرو کہ جب بنایا ہم نے ٹھکانہ دیا یعنی بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ اللہ تشرک بھی شیعہ بیت اللہ کی جگہ بتا دی اللہ تشرک بھی شیعہ اور بیت اللہ کا مقصد کیا تھا کس لیے بیت اللہ بنا اللہ تشرک بھی شیعہ کہ میرے ساتھ مت شریک ٹھہرا کسی چیز کو بھی اللہ کا گھر بن گیا اس کو طواف کرنا ہو اس کا طواف کرے اللہ کا گھر بن گیا اس کو بوسہ دینا ہو حضر اسود کو بوسہ دے اللہ کا گھر بن گیا جس کو کسی چیز کے ساتھ چمٹنا ہو ملتظم کے ساتھ چمٹے اللہ کا گھر بن گیا جس کو کہیں جا کر عبادت کرنی وہ یہاں عبادت کرے اللہ کا گھر بن چکا ہے اب کسی کو غلاف چڑھانا ہے تو اس پر غلاف چڑھائے نہ دوسری جگہ کوئی غلاف چڑھائے نہ دوسری جگہ کا کوئی طواف کرے نہ دوسری جگہ کے ساتھ کوئی چمٹے نہ دوسری جگہ کا کوئی بوسہ دے اللہ تشرک بھی شیعہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ یہ مقصد بتایا بیت اللہ کا تو جو جو کام بیت اللہ میں ہے گویا وہ دوسری جگہ نہیں بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے کسی دوسری جگہ کا طواف نہیں اگر کوئی کر رہا ہے تو مشرق بیت اللہ کے ساتھ چمٹا جاتا ہے اگر کوئی اور جگہ چمٹ رہا ہے تو وہ مشرق بیت اللہ کا حجر اسود کا بوسہ دیا جاتا ہے تو اگر کسی اور پتھر کو کوئی چاٹتا ہے تو وہ مشرق ہے بیت اللہ میں مقام ابراہیم ہے جس کو سجدہ گاہ بنایا گیا جس کو فرمایا گیا کہ یہاں پر دو رکعت نماز پڑھو اللہ کے لیے جو کہیں کسی اور مقام کو ایسا سمجھتا ہے نعوذ باللہ تو وہ بھی اسی کا وہ بھی اسی میں مبتلا اللہ تشرک بھی شیعہ میرے ساتھ کسی کچھ چیز کو شریک نہ ٹھہرانا وہ تھا ہیر اور پاک رکھیے میرے گھر کو شرک کے تمام قسم کی باتوں سے پاک رکھیے لوافین طواف کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کس کے لیے بنا ہے بیت اللہ میں کام ہے لطائفین طواف کرنے والوں کے لیے یہاں طواف ہوگا والقائمین اور بیت اللہ بنا ہے قیام کرنے کے لیے یہاں قیام ہوگا لوگ اعتقاف کریں گے لوگ یہاں پر نمازیں پڑھیں گے قائم کھڑے رہیں گے ور رکا اور بیت اللہ بنا ہے رکو کرنے والوں کے لیے یعنی یہاں لوگ رکو کریں گے وس اور بیت اللہ بنا ہے سجدوں کے لیے ان کے لیے پاک رکھیے سجدہ کرنے والوں کے لیے گوئے یہی بیت اللہ کے کام ہے بیت اللہ بن گیا اب وہ فِي دن بِالْحَجِّ سے رِجَالًا رجالا اور آپ اعلان کیجئے لوگوں میں بالحج حج کے بارے میں پروردگار نے حکم دیا حج کا اعلان کیجئے کس طرح اعلان کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ ویرانہ ہے جنگل ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیسے آواز لگائی پروردگار ہی جانتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جس کو حج کرنا پروردگار نے مقدر کیا تھا اس اس کو اللہ نے یہ آواز پہنچائی اور جس کو جتنی جس نے جتنی مرتبہ لبئی کہا اتنی مرتبہ پروردگار اس گھر کے اس کو زیارت نصیب کرتا ہے حج نصیب کرتا ہے اس ویرانی کے اندر آواز لگانے کے لیے حکم دیا جنگل میں کہ آواز لگائیے لوگوں آؤ حج کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ضرور یہ بات آئی ہوگی کہ کون سنے گا اس آواز کو یہ تو صدا بس بس صحرا ہو جائے گی کون اس پر لبئی کہے گا جواب ہے یا تو کا جالا آئیں گے لوگ تیرے پاس رجال پیدل چلتے ہوئے راجل کی جمع رجال پیدل چلتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے حالانکہ کہنا ہے کہ بیت اللہ کے پاس آئیں گے بیت اللہ کا طواف کرنے آئیں گے حج کرنے آئیں گے عمرہ کرنے لیکن چونکہ اشکال ان کو ہوا ہے اس لیے فرمایا تیرے پاس آئیں گے کل ضامر اور جس جس کو سواری نہیں ملے گی وہ پیدل آئے گا وائنا کل ضامر اور جس کو سواری ملیں گی وہ سواریوں پر آئے گا اور سواری بھی کیسی جس کو اچھے اونٹ ملیں گے اچھے گھوڑے ملیں گے وہ ان پر آئے گا وائنا کل ضامر اور ہر ایک لاگر اونٹنی پر بھی آئے گا لاگر اونٹ اور لاگر اونٹنی مذکر والمؤنث دونوں کے لیے ضامر کا لفظ استعمال ہوتا ہے جمع زوامر دونوں پر بیٹھ کر آئیں گے مطلب جس کو اچھی سواریاں ملیں گی وہ تو آئے گا ہی آئے گا جس کو کمزور سواری ملے گی وہ بھی آئے گا تو تفصیل یوں ہوئی کہ جس کو جہاز ملیں گے وہ جہازوں پر آئے گا اور جس کو گاڑیاں ملیں گی گاڑیوں پر آئے گا جس کو ٹرین ملے گی اس پر آئے گا اور جس کو اچھے اچھے سے اونٹ ملیں گے گھوڑے ملیں گے ان پر آئے گا اور جن کو یہ نہیں ملیں گے کمزور گھوڑے ہوں گے کمزور اونٹ ہوں گے ان پر آئے گا اور جس کو کوئی نہیں ملے گا پیدل آئے گا اللہ اکبر کیسے کہتے ہیں کون آئے گا یا تین من کل فج عمیق کہاں سے آئیں گے یا تین آئیں گی وہ اونٹنیاں من کل فج عمیق ہر ایک دور کے گہرے راستے سے فج کشادہ راستہ دو پہاڑوں کے بیچ میں کھڈوں میں جو راستے ہوتے ہیں ان کو فج کہتے ہیں پہاڑ کے درمیان کے راستے درے عمیق گہرے اور اس کا معنی دور کا بھی کیا گیا دور دور کے راستوں سے آئیں گے پہاڑوں سے چل کر کے آئیں گے کون سوچ سکتا تھا مشرق سے بھی آئیں گے مغرب سے بھی آئیں گے ایشیا سے بھی آئیں گے رشیا سے بھی آئیں گے اللہ اکبر کیوں آئیں گے لیشہدو منافع لہم تاکہ وہ حاضر ہو جائیں منافع ان جگہوں میں جو نفع کے لیے ہیں لہم ان کے لیے آ کر کے دیکھیں کہ انسان کی منفعت کیا ہے اور اس کی منزل کیا ہے وہ آ کر دیکھیں گے یہ منزل ہے انسان کی وَيَذْكُرُ اسْمَ اللہ اور تاکہ وہ اللہ کا نام ذکر کریں اللہ کا نام لیں یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں جن کے اوپر علامہ رزقہم من بہیمت الانعام ان چوپائیوں کے اوپر جو پروردگار نے ان کو عطا کیے ہیں کب پڑے تھی ایام معلومات متعین دنوں میں یہ کون سے دن ہیں یہ دس دل حجہ ہے گیارہ دل حجہ ہے بارہ دل حجہ ہے ان دنوں کے اندر وہ جانوروں کے اندر بہیمت الانعام یار یاد کیا جا چکا کہ بہیموں ہر چار ٹانگ والے کو کہتے تھے اس میں تو جنگل کے جانور بھی تھے لیکن جب انعام کہا تو پھر پالتو جانور رہے پالتو جانوروں چوپائیوں کے اوپر جو اللہ نے ان کو عطا کیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے قربانی کریں گے اس لیے آئیں گے اور قربانی ہو گئی تو سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے نام کی قربانی ہوئی ہے اوپر کے مضمون کو بھولئے گا نہیں اللہ تو شرک بھی شیعہ بیت اللہ اس لیے بنا تھا کہ میرے ساتھ کوئی شرک مت کرو اور یہاں پر جو کام کیے جا رہے ہیں وہ کسی دوسری جگہ مت کرو جانور کہیں پر اگر لائے جا سکتے ہیں ذبح کرنے کے لیے تو وہ بیت اللہ ہے یہاں پر حبی کے جانور آئے قربانی کے جانور آئے ان کو یہاں ذبح کیا گیا اور اللہ کے لیے ذبح کیا گیا تو جو یہاں کام ہوا یہاں اللہ کے لیے ذبح ہوا کسی اور جگہ پر جانور لے جا کر کے ذبح نہیں کیے جائیں گے یہ جو اللہ کے نام پر جانور ذبح ہوئے کیونکہ پیچھے غیر اللہ کے نام پر جانور جو ذبح ہوتے تھے ان کا حکم بیان کیا جا چکا ہے وہ لغیر اللہ بھی اور جو غیر اللہ کے نام پر لے جا کر ذبح کیے جاتے ہیں وہ بالکل حرام مطلق حرام تو یہ جو جانور ذبح کیے گئے یہ حلال کے حرام فکلو منہا یہ اللہ کے نام پر ذبح ہوئے ہیں کھو اس میں سے وہ تہم البا اور کھلاؤ اس میں سے مصیبت زدہ فقیر کو صفت مقدم موصوب بعد میں یا صفت کوئی موصوف بنا دیا گیا الباعث بعوث سے نکلا مصیبت کا مارا ہوا حالات کا مارا ہوا پریشان حال الفقیر محتاج محتاج مصیبت کے مارے ہوئے کو کھلاؤ خود بھی کھاؤ اور محتاج کو بھی کھلاؤ اس لیے یہاں آنا ہے اور تفصیل بھی ساتھ میں آ گئی کہ یہ قربانی کب کرنی ہے اس سے پہلے عرفات جانا ہے عرفات کے بعد مزدلفہ آنا ہے رات کو اور مزدلفہ کے بعد صبح کو جانا ہے شیطان کو کنکری مارنی ہے اور کنکری مار کر کے اب جانور کو ذبح کر دیا گیا ہے عرفات سے واپس آ گئے اور کنکری مار دی گئی اور قربانی کر دی گئی اور احناف کے یہاں ترتیب واجب بھی ہے اسی طرح کرنا چونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا تو اب کیا کریں ثم مل یا پھر چاہیے کہ وہ اتارے اپنی میل کچیل اب احرام کو کھول دیں اور اس کے بعد اپنی میل کو چیل دور کریں سفر میل کو دور کریں یعنی سر مڈائیں اور احرام کھولیں تو نہائیں دھوئیں وَلْيُفُوا نُزُورَهُمْ اور چاہیے کہ وہ پوری کریں اپنی نظروں کو نظر کو اور نظر سے مراد کیا ہے اگر انہوں نے کوئی بات مانی ہوئی ہے کہ اس کے بعد اگر اللہ نے ہم سے حج کروا دیا کیونکہ یہ مشکل کام تھے یہ سب پورے ہو گئے جو یہ کام کرا دے گا پروردگار تو ہم اتنی نظر دیں گے تو نظر دے دیں اللہ کے نام کی اور بعض حضرات نے کہا کہ مراد ہے حج کے کام ولیفون اور چاہیے کہ وہ نظروں کو پورا کریں انہیں حج کا کام کریں تو جب ترتیب دیکھیے گا عرفات سے واپس آئے مزدلفہ میں رات کو ٹھہرے صبح کنکری مار دی اور پھر قربانی کر دی اب احرام کھول دیا میل کچیل دور کر دی تو اس کے بعد کیا کرنا ہے اب ولی تب تلاقی اور چاہیے کہ پرانے گھر کا طواف کریں العتیق دو مانا ایک مانا پرانا تو پرانا تو بتا چکے پیچھے اول بیت وضع للناس جو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنا للتی ببکہ وہ وہ گھر ہے جو مکہ میں بنا اور دوسرے مانا عتیق کے مانا آزاد یہ وہ گھر ہے جس کو بڑے بڑے متقبروں سے آزاد کیا گیا ہے کوئی اس پر قبضہ نہیں کر سکتا کوئی حملہ نہیں کر سکتا یہاں تک کہ ابراہ آیا اس کی بھی گردن توڑ دی گئی یہاں وَلْيَتَّفُوهُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور پھر پرانے گھر کا طواف کریں اور اس طواف کا کیا نام ہے تواف زیارت اور یہ طواف کیسا ہے فرض ہے قربانی کر کنکری مار لی اور پھر قربانی کر لی قربانی کے بعد سر مڈا لیا اور احرام کھول لیا صاف ہو گئے اور اس کے بعد کیا کرنا والی تب بالبیت العتیق اب جا کر کے طواف کرنا ہے صحیح بین الصفا والمروہ کرنی ہے اس کا نام طواف زیارت ذالک ومن عند ربه اللہ اکبر اوپر فرمایا تھا کہ شرک مت کرو بیت اللہ اسی لیے بنا ہے تو حج کے درمیان بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن کا احترام کیا جاتا ہے تو کہیں یہ شرک میں شامل تو نہیں ہے بیت اللہ کے پتھروں کا احترام کیا جاتا ہے محض پتھر ہونے کی وجہ سے نہیں اس لیے کہ اللہ کے نام کے ساتھ منسوخ حجر اسود کا احترام کیا جاتا ہے ملتزم کا احترام کیا جاتا ہے مقام ابراہیم کا احترام کیا جاتا ہے صفا اور بروا کا اور اسی طریقے سے قربانی کے جانور کا بھی اور بلکہ خود والآمین البیت الحرام جو بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں ان کا احترام کیا جاتا ہے یہ تو کوئی شرک میں نہیں فرمایا نانا ذالی کا یہ بات تو ہوئی وہ دن شہر حُرُمَاتِ اللہ اور جو کوئی اللہ کی محترم کی ہوئی چیزوں کو اللہ کی حرمات جن چیزوں کو اللہ نے محترم بنایا ہے ان کی جو تعظیم کرے گا تو وہ خیر اللہ وہ اس کے لیے بہتر ہوگی عند رب بھی اس کے رب کے نزدیک کیوں اس لیے کہ یہ ان کا احترام اپنے مالک کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہے اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی ذاتی لگاؤ ہے اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اس کی توحید کی یادگار ہے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے کہ ایک نیک بندی اللہ کی توحید کے لیے یہاں دوڑی تھی اس لیے دوڑ لگاتا ہے بیت اللہ کا طواف کرتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے نے بنا کر کے اس کا طواف کیا تھا اور اللہ نے اس کے طواف کرنے کا حکم دیا حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ دیا تھا ملتظم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اس لیے کہ اللہ کے حبیب یہاں چمٹے تھے اور کسی جگہ کو نہ چومتا ہے نہ چاٹتا ہے صرف رکن یمانی کو ایسے ہاتھ لگاتا ہے دایا ہاتھ اور پھر ہاتھ کو چوم لیتا ہے اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا اور کسی مقام کو کچھ نہیں کرتا جو ایسا کرتا ہے وہ خیر اللہ عند رب کی وہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے نزدیک وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ اور حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے اوپر فرمایا کہ پھر چاہیے کہ جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لیں تو کون کون جانور ہیں جن پر اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے جو حلال ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ اور حلال کیے گئے تمہارے لیے جانور مَا السلام عَلَيْكُمْ مگر وہ جو تمہارے سامنے تلاوت کیے جاتے ہیں یا پڑھ کر کے تم کو سنائے جاتے ہیں اور وہ کون ہیں حرمت علیکم حرمت علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر وہ سب کے سب حرام والمنخنقت والموقوزت والمتردیہ وغیر ذالک وہ حرام ہیں جو تمہارے سامنے تلاوت کیے جاتے ہیں فاجتنب الرجس من اللہ وطان واجتنب قول الزور لیکن اس یہ جو ساری مشق ہے اس کا خلاصہ کیا ہے اس کا نچوڑ کیا ہے اس کا نچوڑ ہے فجتنب تنب کہ بچو تم گندگی سے اور بدترین گندگی کائنات کے اندر کیا ہے شرک جو شرک کرتا ہے وہ اتنا گندا ہوتا ہے سات سمندر سے اس کی زبان کو دھویا جائے تب بھی وہ پاک نہیں ہوتی ہے فجتنب تنب بچو تم گند سے من اللہ یعنی بتوں کے گند سے بچو جس میں مکہ والے مبتلا تھے اس گند کے پاس مت جاؤ گند قرآن کریم نے گندی چیز نہیں کہا گند یہ گند کے ڈھیر ہیں یہ شرک کا ذریعہ ہے بچ قول الزور اور بچو تم جھوٹی بات کہنے سے اور گند کے ساتھ جھوٹی بات کہنے کا کیا تعلق ہے ہر ایک جھوٹی بات شامل ہے لیکن مشرق سب سے بڑا جھوٹا کائنات میں وہ کہتا ہے یہ بچے دیتا ہے جھوٹ بول رہا ہے وہ کہتا ہے یہ مصیبت دور کرتا ہے جھوٹ بول رہا ہے وہ کہتا ہے یہ نفع اور نقصان کا مالک کا جھوٹ بول رہا ہے الزور اور بچوں بات کہنے سے مشرکین به اللہ کیسے پروردگار اپنی توحید بیان کرتا ہے لیکن ہے بڑا مشکل کام آسان نہیں ہے ایک جگہ میں گیا ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ مفتی صاحب آج توحید پر بیان ہو جائے میں نے کہا میں بیان تو کر دوں گا مگر وہ توحید اس کے بعد پتھر پڑتے ہیں وہ تو حضرت ابو ذر غفاری نے بھی توحید کا آوازہ بلند کیا تھا تو پھر میں یہ بیان کروں گا کیونکہ توحید میں تو پہلے ہے لا الہ کوئی نہیں الا اللہ ایک اللہ ہے تو میں کہوں گا کوئی نہیں تو جب میں نے تھوڑی سی مفتی مجھے خدا کے لیے یہ پنگا نہیں کروں ایک بڑا مشکل کام ہے اللہ سب طرف سے کٹ کر کے ایک اللہ کی طرف جھکنے والے بن کر کے سب سے کٹ جاؤ جتنے جہاں جہاں تمہاری نظر لگی ہوئی تھی فلاں جگہ سے ملے فلاں جگہ سے ملے فلاں جگہ سے ملے اور سب سے کٹ کر کے اللہ ہی اللہ ہی کے لیے اللہ کی طرف جھک کر کے غیر مشرقین بھی بغیر اس کی طرف اس کے ساتھ شرک کرتے ہوئے فج بچو تم گند سے کس حال میں اس حال میں کہ تم سب سے کٹ جاؤ اس حال میں کہ تم اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ غیر مشرقین بھی اس حال میں کہ تم اس کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہو کیوں اللہ اکبر پر یہ واحد آگے جو میں نے کہا کہ شرک کی ایسی حصی مثال پیش کی وہ میوشرک بلہ اس لیے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا کہ وہ گرتا ہے آسمان سے اللہ اکبر پر جب تک اس کا رابطہ اللہ کے ساتھ تھا اللہ کے لیے اسے اس کے سجدے تھے اللہ پر اس کا توکل اللہ پر اس کا بھروسہ تھا لا الہ الا اللہ پر قائم تھا تب تک وہ گویا آسمان پر تھا اس رسی کے سہارے وہ آسمان پر کھڑا تھا یثبت اللہ الذین بالقول الثابت فی الحیات الدنیا پڑھ چکے ہم سورہ ابراہیم میں پروردگار ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو ثابت رہنے والی بات کے ذریعے سے تو گویا اس کلمے کے ذریعے سے وہ مرتبے کے اعتبار سے آسمان پر پہنچا ہوا تھا مگر ایک رسی کے سہارے کھڑا تھا اور جب اس نے شرک کیا فکانما خر من السما گویا کہ وہ آسمان سے نیچے دھرم سے زمین پر گرا اللہ اکبر اسی کو کسی نے کہا تھا کہ زخموں کو میرے چور دیکھ کر حیرت نہ کر یہ بھی تو دیکھ گرا کہاں سے ہوں رابطہ اللہ کے ساتھ تھا تب میں ایک اس مالک کا ماننے والا اور اب ہر در کی ٹھوکریں کھاتا ہوں مگر بندگی نہیں قبول میری ہیں سجدہ کر دیا مچھڑا کھس گیا فتخ تب اور اوپر سے جو نیچے گرا تو خالی گر کر ہڈیاں ٹوٹی نا نہ فتخ تب تو اچک لیتے ہیں اس کو پرندے اچک لیتے ہیں اس کو پرندے کون سے مردار کھانے والے پرندے اور یہ کس کے ساتھ تشبیح دی ہے اللہ اکبر یہ بات سمجھنے کے لیے نا کبھی ان مذاہب پر جایا کیجئے گا ان مقامات کے اوپر کہ جب اللہ کے در کو مسجد میں آپ آئے تو کیا کرنا ہے کوئی آپ کے کپڑے نہیں پھاڑ رہا ہے کوئی آپ کو چھین نہیں رہا ہے کوئی آپ کو ادھر نہیں کر رہا ہے اتنے انہیں سٹ اتنے امنی سوٹ کوئی نہیں پوچھ رہا ہے آپ کو نماز پڑھو اپنے مالک سے مانگو گھر جاؤ اور اگر کہیں دوسری جگہ گئے انہیں اتنے سرٹ انہیں اتنے اٹھے سٹ اور پکڑ لیا ادھر سے اللہ نے ان کو گدوں کے ساتھ تشبیح دی فرمایا یہ چیلے ہیں یہ گد ہیں یہ کھا جائیں گی تم کو فتخ تبہ پیس تو اچت کر کے نوچ لیا اس کو پرندو نے او میں بھی ریحوں میں بھی مکان صحیح اور اگر گدوں سے بچ گیا ان سے پرندوں سے تو پھر کیا ہوا پھر ہوا ان کو اڑا کر کے لے گئی اور کسی گھاٹی میں لے پھینکا اگر یہاں سے بچ گیا تو پھر پاگلوں کی طرح جنگلوں میں پھرتا ہے پتہ ہی نہیں اس کو کیا کر رہا ہے اور یا پٹک دیا اس کو ہوا نے فی مکان صحیح کسی دور جگہ میں ذالک ومن شعائر اللہ یہ بات تو ہوئی لیکن پھر سمجھو کہ جن مقامات کا احترام کرنے کے لیے کہا وہ شرک کی باتیں نہیں ہیں وہ من شعائر اللہ اور جو کوئی عظمت کرے گا تعظیم کرے گا شعائر اللہ اللہ کی شاعر کی فہم من تقوى القلوب بے شک وہ تو دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے اللہ کے جو بیت اللہ کا احترام کرتا ہے عجر اسود کرتا ہے مقام ابراہیم کا کرتا ہے صفا اور مروہ کا کرتا ہے مینا اور مزدلفہ کا کرتا ہے اور قربانی کے جانور کا کرتا ہے وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ ان کی نسبتیں اللہ کے ساتھ ہیں جب اللہ کے ساتھ فَإِنَّهَا مِن تقول الْقُلُوبِ تو شرک کے کاموں میں سے نہیں ہے بلکہ یہ دل کے تقوی میں سے ہے لکن فیا منافیلا مسما اور فرق بیان کیا فرمایا سنو جب تم کسی کے نام پر چڑھاوے کے طور پر رکھتے ہو کہ اس کا بال بھی نہیں چھیڑ سکتے بھائی بابا ناراض ہو جائے گا ماتا ناراض بیڑا غرق ہو جانا اور اس کے مقابلے میں جو قربانی کا جانور ہے یہ شاعر اللہ میں سے ہے لیکن جب تک قربان نہ ہو جائے تب تک اس کی اون کاٹو کوئی حرج نہیں اس کا دودھ نکالو کوئی حرج نہیں اس پر سواری کر لو کوئی حرج نہیں لکم فیہا منافع تمہارے لیے نفع حاصل کرنے ہیں ان چیزوں سے ہلا اجل ان ایک متعینہ مدت تک جب تک وہ قربانی قربان ہوتے ثم محلوها الى البيت العتیق پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ ہے الى البيت العتیق پرانے گھر کے پاس اور اب مینا میں قربان کیا جاتا ہے پہلے صفا کے پیچھے کیا جاتا تھا لیکن یہ سارے کا سارا بیت العتیق کا ہی علاقہ ہے اس لیے وہاں پہنچنے کی ان کی جگہ بھی ہے یہ مانا بھی اور حلال ہونے کی یعنی ذبح ہونے کی جگہ یہ مانا بھی دونوں کیے گئے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بهيمة الأنعام یہودی عیسائی مشرق تینوں متحرک ہو گئے کہنے لگے بڑے آئے تھے توحیدی یہ دیکھو کتنا شرک کر رہے ہیں لاکھوں جانوروں کو مار گئے ایک ہی دن میں کتنے جانور یہ کتنے کام آتے لوگوں کے لاکھوں مار دیے انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا انہوں نے کتنا بڑا پاپ کیا وَلِكُلِّ اللہ فرمایا ہر ایک امت کے لیے جعلنا من سکا ہم نے قربانی کرنے کا ایک طریقہ مقرر کیا تھا یذکر اسم اللہ علی ما من اعلیٰ الانعام کہ وہ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو دیے ہیں من بہیمت الانعام پالتو چوپایوں میں سے ہر ایک امت میں ہر ایک گروہ کے اندر ہر دور کے اندر قربانی کا طریقہ رہا ہے عیسائیوں میں بھی قربانی کا طریقہ یہودیوں میں بھی قربانی کا طریقہ اور دوسرے مذاہب کے اندر بھی قربانی کا کوئی نہ کوئی طریقہ رہا ہے تو اگر ایمان والے قربانی کرتے ہیں صرف اس لیے تاکہ مال کی محبت نکلے ایک جانور کو پورے سال پالیں پھر اس کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں اور وہاں جا کر کے ذبح کر دیں کہ ہمیں ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اپنے مالک کی محبت میں ذبح کرتے ہیں تو اس پر حیرانگی کی کون سی بات ہے فی اللہ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا واحد اصل بات تو یہ ہے کہ یہ سارے کام صرف کس لیے ہوں یہ بتانے کے لیے کہ مالک ایک ہے فیلا حکم تو بے تو تمہارا مالک تمہارا معبود تمہارا لائق عبادت اِلا واحد ایک ہی معبود ہے فلاح اسلم تو تم اسی کے لیے فرما برداری کرتے رہو اسی کے آگے جھکتے رہو پھر وہ حکم دے قربانی کرنے کا قربانی کرو وہ حکم دے حج کرنے کا حج کرو وہ حکم دے کھانے کا تو کھاؤ اور وہ حکم دے روزہ رکھو مت کھاؤ تو مت کھاؤ وبشر المخبتین اور خوشخبری دے دیجیے آج بھی کرنے والوں کو جھک جانے والوں کو یہ بڑا طبقہ ہے جو حکم آتا گیا اس کو مانتے گئے جو حکم آتا گیا اس کو مانتے گئے یہ ہے مخبتین الذین اللہ دین اللہ وجلت قلوبهم مگر کن کو کہتے ہیں آج کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے اللہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے ایسا فرمایا ہے وجلت قلوبهم ان کے دل دہل جاتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں ان کے دل مچل جاتے ہیں وجلت قلوبهم ان کے دل دہل جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں اللہ نے فرمایا بس آگے کچھ نہیں کوئی کہے ہاں اللہ کا یہ حکم ہے لیکن لیکن کا مطلب میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں آج بھی کرنے والے وہ ہیں کہ کہا گیا اللہ کا حکم ہے تو بس آگے کچھ نہیں اللہ نے فرما دیا تو فرما دیا والصابرین علی ما اصابہم اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈٹ جاتے ہیں ان مصائب کے اوپر جو ان کو آتے ہیں والمقیم الصلاة اور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو روزی دی ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ سبحان اللہ یہ جو جانور قربانی کا انسان ساتھ لے کر جاتا ہے اس کو بدنا کہتے ہیں اصل تو بدنا کہتے ہیں اونٹ کو لیکن تھوڑا اس کو بڑھا کر کے احناف کے نزدیک گائے بھی جو ساتھ میں لے جائی جاتی ہے اس کو بدنا کہتے ہیں بل بدنا جالنا لکم اور بدنا قربانی کا جانور اس کو ہم نے بنایا تمہارے لیے شعائر اللہ اللہ کی شاعر میں سے اور شاعر کے معنی وہ چیز جس کو دیکھ کر دوسری یاد آ جائے اور شاعر اللہ کا معنی وہ چیز جس کو دیکھ کر کہ اللہ یاد آ جائے قربان کا جانور دیکھ کر کے یاد آتا ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں انسان غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں مگر یہ ایک قوم ہے جو صرف اللہ کے لیے ذبح کرنے کے لیے جانور کو لے کے جا رہے ہیں ہزاروں لے جاتے ہیں کچھ ادھر کو جا رہے ہیں کچھ ادھر کو جا رہے ہیں کچھ ادھر کو جا رہے ہیں کچھ بھینسے کچھ مرغے کچھ ہیں بھیڑو لے کے جا رہے ہیں یہ ہے ایک طبقہ جو صرف اللہ کی یاد کے لیے جانور لے کے جا رہا ہے من شاعر اللہ یہ اللہ کے شاعر میں سے لکم خیر اس ان میں تمہارے لیے خیر ہے اسم اللہ علیہ ثواب تو نام لو تم ان کے اوپر اللہ کا ثواب اس حالت میں کہ یہ لائن میں کھڑے ہوئے ہوں لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اونٹ کے اونٹ ایسے لائن لگا دی اور پھر اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے سب کو نہر کرتا چلا جاتا ہے ایک آدمی اور اصل میں اشارہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کی طرف جو آپ نے حجت الوداع کے موقع پر اختیار فرمایا آپ نے سو اونٹ قربان فرمائے اور تریسٹھ اپنے دست مبارک سے فرمائے اور جو تریسٹھ دستے مبارک سے فرمائے تو کس طرح آپ نے نہر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اونٹ اونٹ کو اس آخری حصے میں یہاں مارا جاتا ہے اور سب سے پہلے یہ اونٹ ہی ایسا جانور ہے کہ جو گرتا ہے جلدی اور اس کی جان نکلتی ہے فور مرغے سے پہلے اس مقام پر وہ اس کی رگ کاٹی جاتی جیسے ذرا سی رگ کٹی تو تھوڑی دیر وہ خون بہتا ہے پائپ کی طرح اس کے بعد بس بیٹھ جاتا ہے آرام سے اور بہت کم اس کو درد کا احساس ہوتا ہے اس لیے کہ اس کا لنک بہت جلدی کٹ جاتا ہے دماغ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذبح فرماتے تھے تو کیسے بس ایک اونٹ کا آگے کا پیر باندھا جاتا تھا اس کے سوا کچھ نہیں اور اس کے علاوہ ایک آپ ذبح کرتے تھے تو دوسرا اپنی گردن اٹھا کر کے فوراً آگے کر دیتا تھا جیسے لگتا تھا کہ کسی نے اس کو کہا ہے کوئی اس کو حکم دے رہا ہے کہ جلدی آگے بڑھ اور میرے محبوب کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے اب یہ وہ چیز ہے بظاہر انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن جو یہ جانتا ہے کہ وہ لکڑی جس کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے تھے جب آپ کے لیے ممبر بنا اور آپ الگ ہو گئے تو اس کے رونے کی آواز پوری مسجد میں آئی اور آپ نے اس کو دلاسا دیا اور اسی کی جگہ آپ آپ دیکھیں گے استوانہ حنانا رونے والا پلر اسی کی جگہ پلر بنا جو لکڑی آپ کے لیے رو سکتی ہے تو اونٹ گردن آگے نہیں کر سکتا ہے فضم اللہ علیہ ثواب تو پیش کیے ہو تو نہ ذکر کرو اللہ کا نام علیہ ان کے اوپر ثواب صف میں کرا کر کے فیضا وجبت جبت جنوبا وجب وجب وجوب ہو تو مانا فرق اور وجب اس کا مادہ ہو تو اس کے معنی آتا ہے گرنا فیضا وجبت تو جب گر جائیں ہوا اس کے پہلو یعنی وہ پہلو کے بعد گر جائیں اور اچھی طرح ٹھنڈے ہو جائیں فکلو منہا تو کھاؤ قربانی کے جانوروں میں سے وہ حرام کیے گئے جو غیر اللہ کے نام پر دیے گئے تھے یہ اللہ کے نام والے ہیں ان کو کھاؤ اللہ کے نام پر ذبح ہوئے وہ اطعم القانیہ اور کھلاؤ اس فقیر کو القانیہ جو قناعت کر کے بیٹھ جائے اور سوال نہ کرے والمعتر اور اس کو بھی کھلاؤ جو مجبور ہو کر کے سوال کرے کذالک سخرناها لكم اور یہ بھی پروردگار کا کمال ہے کہ اس نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا اونٹ کتنی بڑی طاقت والا جانور ایک ٹکر مارے اگر بھدک جائے تو سو بندوں کا کام کر دے مگر اللہ نے اس کو مسخر کریا حضرت انسان کے لیے تو ایک پانچ سال کا بچہ اس کے ناک میں نکیل ڈال کر اس کو گھسیٹتا رہتا ہے بیچارے کو کذالک علی لکم اسی طریقے سے ہم نے ان کو مسخر کر دیا تمہارے لیے لعلکم تشکرون تاکہ اے ایمان والو تم شکر کرو اپنے مالک کا مگر قربانی بھی ہوئی حج بھی ہوا طواف بھی ہو چکا اور حج سے فارغ بھی ہو چکے تو قربانی کا جو جانور قربان کیا جاتا ہے اس کے ساتھ میں پھر کبھی فخر کا معاملہ بھی آ جاتا ہے اور آج کل اس کو سمجھنا آسان ہے کہ بڑے بڑے جانور لیے جاتے ہیں ہیں اور پھر صرف ان کی بولیاں لگ جاتی ہیں بس ایسے ہی پیسے کی دکھلاوے کے لیے تو کتنے کا بکرا لیا جی ایک لاکھ روپے کا ایک لاکھ کا اس میں کیا ہے کہ مجھے پسند آ گیا اس کا سین اور اس کے بعد میں پھر اس کو اخبار میں بھی دو اور ٹی وی میں بھی دو اور پھر حضرت کا بھی فوٹو آئے پتہ چلے کتنے بڑے مخلص آدمی ہیں فرمایا ایسے اخلاص کی ہم کو ضرورت نہیں ہے اللہ کے یہاں کسی اخلاص کی ضرورت ہے نہیں انال اللہ لحما ہر کس نہیں پہنچے گا اللہ کے ہاں ان کے گوشت ولا دما اور نہیں پہنچتے ہیں ان کے خون ولا کی تقوا لیکن پہنچتا ہے اللہ کے پاس پرہیزگاری میں تکوا تمہاری طرف سے اور کس کا نام تقوا ہے وہ قرآن پاک کو پڑھتے جائیے ہائے ہائے کیا ہے تقوی یہ اوپر بتایا نا اللہ دینا قلوبهم یہ ہے تقوی کے مظاہر تقوی کی پہچانے سخرھا لکم اسی طریقے سے پروردگار نے ان جانوروں کو مسخر کر دیا تمہارے لیے لتکبر اللہ تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو علی ما ہداکم اس طریقے کے مطابق جو اس نے تم کو بتایا ہے وبشر المحسنین اور خوشخبری دے دیجئے نیکی کرنے والوں کو یہ لوگ اشکال کر رہے تھے کہ ایمان والے گئے کہتے ہیں بڑے مواحد ہیں وہاں تو ہم نے دیکھا یہ بھی حجر اسود کو چوم رہے تھے اور کوئی کہتا ہے ملتظم پر چمٹ رہے تھے اور کوئی کہتا ہے بیت اللہ سے لٹک رہے تھے اس کے در سے اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہیں یہ تو مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے اور کسی نے کہا کہ انہوں نے بھی یہ بھی تو لے گئے جانور اور انہوں نے بھی تو جا کر کے ذبح کیے فرمایا یہ کمزور سہارے یہ چلنے والے نہیں ہم یہ جواب دے چکے اوپر اور یہ جواب ہم نے کیوں دیا تاکہ ایمان والوں پر کوئی اعتراض نہ کر سکے ان اللہ یدافعو بے شک پروردگار دفاع کرتا ہے عن الذین آمنو ان لوگوں سے جو ایمان لائے یعنی یہ اعتراض ایمان والوں پر ہونے تھے اللہ نے ادھر سے جواب دے دیا کتنا مہربان ہے وہ مالک اور کیوں دفاع کر رہا ہے فرمایا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور اس لیے کہ اللہ پسند نہیں کرتا ہر خیانت کرنے والے کو اور کفور نہ شکرے کو اور اب میں نے کہا تو یہ ہے وہ آیت یہاں سے اتنے مضمون اٹھا کیا کہ مکہ والوں کو امانت دی تھی بیت اللہ کی مگر انہوں نے خیانت کی اور اللہ کی توحید کے بجائے یہاں پر شرک کو عام کیا تین سو ساٹھ اس کے اندر رکھے اتنا بڑا خائن کون ہے اور جو اللہ کا نام لیتا ہے اس کو اس کے لیے زمین کو تنگ کیا گیا بلکہ اس کے خون سے اس کو گل رنگ کیا گیا اور پھر ان کو طواف اور عمرے سے محروم کیا گیا اس سے بڑی کوئی بدترین خیانت کی مثال ہو سکتی ہے کفور اور نہ شکرے کو پسند نہیں کرتا ان کو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ دیا تھا بیت اللہ کا متولی بنایا غالب بچارہ کو تو مسجد کے پاس بیٹھ کر ہی خالی کیا کہتا تھا مسجد کے سائے میں ایک گھر بنا لیا ہے یہ بندہ عاصف پڑوسی ہے خدا کا یہ بھی دیکھو کہ تو جن کو اللہ کے گھر کا متولی بنایا گیا اللہ نے ان پر کتنا انعام کیا کفور مگر یہ نہ نکلے یہ تو فکری دفاع ہوا مگر لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں فکری طور پر آپ سمجھاتے رہے اچھی طریقے سے ایک بندہ کہتا نا کچھ نہیں میں سمجھتا بیٹھ آپ صبح شام اس کا تجربہ کرتے ہیں یہی صورتحال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ پیش آ چکی ہے ہجرت ہو چکی ہے آپ مدینہ جا چکے ہیں اور مکہ کے وڈیرے مدینہ میں بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیتے ہیں کرز ابن جابر الفہری نے آپ کے اونٹوں پر حملہ کیا ہے آپ کے چرواہے کو قتل کر چکا ہے اونٹ کو لے کر کے بھاگ چکا ہے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں مکہ والے اور ایمان والوں کو حکم کفو فوائد دیا تم اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو چپ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا یہ پہلا موقع آیا پروردگار نے فرمایا فکری طور پر بھی ان کا دفاع کرتا ہے ان کے اعتراضوں کا جواب دیتا ہے اور عملی طور پر بھی ان کے لیے جواب کا سامان فراہم کرتا ہے پہلی آیت ہے جو اس بات کی اجازت کے لیے نازل ہوئی مدینہ منورہ میں کہ اب ایمان والے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایمان والے اور اسی کو میں کہتا ہوں آج مظلوم کو اجازت ملی کہ ظالم کے دانت توڑ دے للذین الدین اجازت دی گئی للذین ان لوگوں کے لیے یقاتلون جن کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے اور کتنے سال جنگ کی گئی تیرہ سال تک مکہ میں کی گئی ایک سال مدینہ میں ہوا چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا ان کے ساتھ جنگ کی گئی آج ان کو اجازت ملے گی کتنے مظلوم ہیں یہ بیان نہ ہوں ظلم اس لیے کہ ان پر بہت ظلم ہو چکا ہے تھوڑا ظلم ہوا اتنا ظلم مکہ کے اندر اور پھر مکہ کو چھوڑ دیا گھر بار چھوڑ کر آگے دیوی بچے چھوڑ کر آگے رشتے دار چھوڑ کر آگے پھر بھی مدینہ میں چین سے نہیں بیٹھنے دیتے اور غزوہ بدر میں میں عرض کر چکا کہ چالیس لاکھ کا مال چالیس اونٹ اوپر ہزار اونٹ اوپر سوار لدا ہوا اتنا مال صرف کس لیے لا رہے ہیں کہ اس سے جتنا نفع ہوگا اس کو جمع کریں گے اور اسلام کو مٹانے کے لیے خرچ کریں گے لِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا اس لیے کہ ان پر بہت ظلم ہو چکا ہے آج ان کو اجازت مل گئی مظلوم کو اجازت ملی بہت ظلم ہو چکا اس کے ساتھ بہت جنگ ہو چکی کس بات کی اجازت ملی ظاہر ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں اس کو خود ہی معلوم ہے کہ آپ وہ ظالم کے دانت توڑ دیں اور جو اس کے ساتھ جنگ کرے اس کا جواب دے اس کو مگر ذہنوں میں فوراً بات آئے گی وہ مظلوم جو تیرہ سال مکہ میں مارے کھاتا رہا اور جس کو مدینے میں چین سے بیٹھنے نہیں دیا جاتا آپ اس مظلوم کو کہتے اٹھ ظالم کے دانت توڑ دے وہ بچارہ پہلے مظلوم حالات کا مارا ہوا وہ کیا کرے گا فوراً اس کا جواب وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے مطلب تم اکیلے نہیں ہو تمہاری پشت پر ایک زبردست طاقت ہے اس طاقت کو سہارا رکھو اس کو سامنے رکھو اس کے اوپر بھروسہ کرو تم مظلوم یہ نہ سمجھے کہ میرے اندر کتنی طاقت ہے یہ دیکھے کہ میرے ساتھ کتنی بڑی طاقت ہے اور یہ انداز قرآن پاک کا صرف کسی مقام پر مجھے یاد ہے ہر جگہ کہا گیا کہ اللہ قادر ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سو کر گزرتا ہے اللہ تعالیٰ قہار ہے اللہ عزیز ہے لیکن یہاں پر کہا گیا ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے یہ بڑا زبردست انداز ہے آپ کسی کمزور آدمی کو کہیں اٹھ کر دے اس کا کام میں کیا کر سکتا ہوں کہا مجھے نہیں دیکھ رہا ہے میں نہیں اس کے دانت توڑوا سکتا ہوں ہیں میں تیرے ساتھ ہوں الذین اخرجوا من دیارہم لیکن یہ ایک اہم مسئلہ ہے کیا آج تک جس صلح اور امن کا پیام دیا گیا جس دین کا نام ہی صلح والا دین پوری دنیا کے اندر امن پھیلانے والا دین اس دین میں جب یہ کہا گیا جو اٹھ اب ظالم کے دانت توڑ دے تو چاروں طرف سے اعتراضات ہوں گے کمال اوہ بڑے امن پرسند آئے تھے بس ہوگی ان کی تیرہ سال وہاں مارے کھائی ایک سال یہاں کھائی اب کہتے ہیں کہ اب مقابلہ کر لو یہ مقابلہ کرنے والا کیسا دین ہے جواب دیا گیا آگے کہ آپ صرف اپنا کھیت کو بوتے ہی رہیں اور کانٹے نہ کاٹے اس سے کھیت میں کبھی بھی بہتری نہیں آئے گی اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ کانٹوں کو کاٹا جائے اور کچھ پھوڑے ایسے ہو جاتے ہیں جسم کے اوپر ان کو کاٹنے میں فائدہ ہے ورنہ وہ پورے جسم کو خراب کر دیں گے اس لیے پہلے پروردگار جواب دیتا ہے کیوں آج اجازت ملی الذین اخرجوا من دیارہم یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا کتنا بڑا ظلم ہوا بغیر حق میں نہ حق نکالا گیا کچھ انہوں نے ظلم کیا تھا کوئی زیادتی کی تھی کوئی زمین کا جائیداد کا جھگڑا تھا نہیں اللہ یقولوا ربنا اللہ بس اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ کو اپنا رب کہنا یہ کوئی جرم تھا یہ کسی بھی قانون کسی بھی حکومت میں کوئی جرم ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو بے وطن کیا جائے بے گھر کیا جائے اور فرمایا سنو اگر ایمان والوں کو یہ اجازت نہ ملے اللہ کے راستے میں قربانیوں کی تو پھر ایمان والوں کی نہیں اور پھر مسجدوں کی نہیں پھر مندروں کی اور گردواروں کی اور گرجا گھروں کی اور یہودیوں کی عبادت خانوں کی بھی خیر نہیں رہے گی مطلب جب ایمان والے غالب رہیں گے تو دنیا کے اندر مذہب غالب رہے گا اور پوری دنیا مذہب کو بڑا سمجھے گی اور بڑا وہ سمجھا جائے گا جو جتنا بڑا مذہبی ہوگا اور جب ایمان والے نقشے سے ہٹیں گے تو پھر پوری دنیا کے اندر لا مذہبی غالب ہوگی اور بڑا اس کو سمجھا جائے گا جو جتنا بڑا بے دین ہوگا اور جب وہی لوگ سمجھے جائیں گے بڑے تو پھر دنیا میں گنڈوں کا راج ہو جائے گا اور پھر یہ گنڈے کیا کریں گے پھر یہ نہ مندر کو چھوڑیں گے نہ مسجد کو چھوڑیں گے اور اس بات کو اگر کسی نے سمجھنا ہو تو وہ آج اس دور میں سمجھ سکتا ہے مولانا علیمی صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی کتاب مادہ خصیر العالم بین حطاط المسلمین اس کا انگریزی بھی ترجمہ اردو میں ترجمہ ہو چکا اس کو پڑھیے آپ انسان دنیا کو کیا نقصان ہوا مسلمانوں کے نقشے سے ہٹنے سے چودہ سال کی تاریخ چودہ سو سال کی تاریخ پڑھو جب تک ایمان والا نقش سامنے تھا تو دنیا بھر کے اندر قیمت تھی مذہب کی دنیا بھر کے اندر قیمت تھی نیکی کی اور جب ایمان والا نقشے سے ہٹا تو پھر کیا ہوا دنیا بھر میں قیمت ہوگی بدماشی کی جو جتنا گنڈا جو جتنا بنما جو جتنا لچا چور اسی کی قیمت ہے اس دنیا کے اندر ابھی کل پرسوں تک ہم پنجابی میں جس کو بہت برا کہنا ہوتا اس کو کہتے ہیں ایک کنجر کی دے دا ہے ذرا سا اس کا نام بدل دیا کنجروں اور کنجریوں کا ہیرو اور ہیروئن نام رکھ دیا دنیا میں سب سے زیادہ عزت والی قوم بن گئی ہے سبحان اللہ یہ صرف ہمارے نقشے سے ہٹنے کی وجہ سے آہا کیوں یہ اجازت ملی و نلاطف اللہ اور اگر اللہ نہ ہٹاتا رہتا اللہ تب باز لوگوں کو بعض کو بعض کے ذریعے سے اور یہاں ایمان والے نہیں کہا صرف لوگوں کو کہا یعنی پیچھے کی ایک تاریخ دیکھو ہر دور کے اندر مذہب والوں کو اجازت ملی کہ جب تمہارے مذہب پر حملہ ہو جائے اور پھر تمہیں اللہ کے دین پر نہ چلنے دیا جائے تو اپنے دین کو بچانے کے لیے تم باطل سے ٹکرا جاؤ اور ہر دور کے اندر ٹکراتے رہے ہر دو جن کی نبی جن قاتل ماہو میں نے وہاں عرض کیا تھا حضرت شاہ القادر رحمۃ اللہ نے لکھا لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں لڑنا بھیڑنا یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے بیکار لوگوں کا کام ہے لیکن یہ دیکھو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ نبیوں کا کام ہے اللَّهِ اور اگر اللہ تعالیٰ نہ ہٹاتا لوگوں کو بعض کو بعض کے ذریعے سے یعنی ایمان والوں کو کے ذریعے سے بہیمانوں کو لَهُدِّمَتْ سَوَامِعُ تو کیا ہوتا پھر پھر حدیمت توڑ پھوڑ دیے جاتے سوامی عیسائیوں کے تنہائی خانے جن میں اکیلے بیٹھ کر عبادت کرتے تھے جس کو ہم کہہ سکتے خانقاہ ہیں وہ بیا اور عیسائیوں کے گرجا گھر وہ سلاواتن اور یہودیوں کے عبادت خانے وہ مساجد اور مسجدوں کی بھی خیر نہ رہتی فِي حَسْمُ اللہ كَثِيرًا جن کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کا نام لیا جاتا ہے باقی کے ساتھ نہیں کہا اللہ کا نام جوڑا مگر وہ مذہب کے ساتھ ہیں جڑے ہوئے جیسے یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو مذہب خیال میں آتا ہے مسجد کے لیے کہا کہ ہاں اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کے ذریعے سے جب بےمانوں کو ہٹایا جاتا رہا تو ان کی خیر رہی اگر اللہ ایسا نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا پھر نہ خانقاہوں کی خیر ہوتی نہ گرجا گھروں کی خیر ہوتی وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ہو ایک دوسرا اشکال کہ پروردگار نے خود ہی کیوں نہیں کر لیا سارا کچھ ایسے ہی فرمایا اس لیے کہ اللَّهُ اللہ تعالیٰ مدد اس کی کرتا ہے معیم شروع ہو جو اس کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے ورنہ اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے ان اللہ عزیز بے شک اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے غالب ہے وہ کسی کا محتاج نہیں مگر مدد اس کی کرتا ہے جو اس کے دین کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اللہ دظین ہمت کرنا لیکن یہ جن کو اجازت دی گئی ہے یہ کون لوگ ہیں جب ان کو حکومت ملے گی تو یہ کیا کریں گے یہ اپنے آوازیں بلند کریں گے نہرے لگائیں گے اپنے نام کے چوک بنائیں گے فرمایا نا نا نا ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ کون سا طبقہ ہے اللہ دینت کرنا یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو طاقت دے دیں فی زمین میں اقام مصطلح تو یہ نماز قائم کریں گے وات الزکا اور زکات ادا کریں گے وہ امرو بالمعروف اور نیکیوں کا حکم کر نیکی کا حکم کریں گے وہ نہ برائیوں سے روکیں گے وللہ الامور اور اللہ ہی کے لیے تمام کاموں کا انجام ہے ان کاموں کا بہترین انجام یہ نکلتا ہے کہ پھر ان لوگوں کو پروردگار یہ طاقت دیتا ہے اگر ہم ان کو طاقت دیں تو یہ یہ کام کریں گے یہ ہے وہ طبقہ اور واقع صحابہ نے یہ کر کے دکھایا اور پروردگار نے ان کو طاقت دی قَوْمُ گد اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں فقد قبض قبل تو کوئی حیرت کی بات نہیں جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نو علیہ السلام کی قوم نے انبیاء کو نو علیہ السلام کو اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں یہ شر تو جزا تو بعد میں آتی ہے پچھلی بات کیوں میں پیچھے عرض کر چکا کہ اصل میں جزا کیا ہے وہیں یکذبو کفت بل اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں ڈٹ جائیے کما صبر اول العزم جیسا کہ ڈٹ گئے اول العزم ہمت والے کیوں فرمایا یقیناً آپ سے پہلے جھٹلایا قوم نوح ان سے پہلے جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے وعاد اور قوم عاد نے وسمود اور قوم سمود نے وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی نافرمان قوم نے وقوم لوط اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے واصحاب مدین اور مدین والوں نے اپنے پیمبر کا انکار کیا وکذب موسی اور حضرت موسی علیہ السلام کا انکار کیا گیا پھر کیا ہوتا رہا پورے دور کی ایک تاریخ ہیں عالم کی تاریخ کا نقشہ تو میں نے ڈھیل دی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا انکار کرنے والوں کو ایک زمانے تک میں ڈھیل دیتا رہا پھر ان کو ڈھیل ڈھیل کتنی تین سو سال تک تو اس کے سر میں درد نہیں ہوا کما رویا سما خست لیکن ایک زمانے تک ڈھیل دینے کے بعد پھر پکڑا میں نے ان کو حضرت نو علیہ السلام کی قوم کو ساڑھے نو سو سال تک ڈھیل دی پھر پکڑا ہیں اور اسی طرح دوسروں کو ڈھیل دی پھر پکڑا اور جب پکڑا تو پھر کیا ہوا فقی فقان نکیری تو کیسا تھا میرا پکڑنا کیسی تھی میری سزا ذرا تاریخ کے ورق پلٹ کر کے دیکھو یہ نتیجہ نکلا میرے پکڑنے کا تو کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا وہی ظالمت اس حال میں کہ وہ ظالم تھی خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا تو وہ بستیاں آج گری ہوئی ہیں اپنی چھتوں کے اوپر ان کی دیواریں نکل گئیں اوپر سے چھت گرے نیچے دھرم سے کوئی ان کے چھتوں کو دوبارہ اٹھانے والا نہیں تھا ہائے ہائے وہ بیر معطلہ او ہو ہو اور کتنے کنویں ہیں چھٹی کیے ہوئے وہ کتنے کنویں ہیں جن کے اوپر پانی بھرنے کے لیے لائنیں لگتی تھیں اور پانی بھرنے کے لیے لڑائیاں ہوتی تھیں اور رات کو جا کر کے صبح سویرے لوگ بیٹھتے تھے آج وہ کنویں ہیں مگر کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہائے ہائے وہ قصر مشید اور کتنے چونا گچ محل ہیں اس کے دو معنی مضبوط محل اور دوسرا معنی اونچے محل کتنے اونچے اونچے محل ہیں اور کتنے چونا گچ مضبوط محل ہیں آج محل ہیں مگر کوئی بسنے والا نہیں آئے آئے ہیں اپنے دائیں بائیں ہم دیکھتے ہیں پانڈووں کے قلعے کے قلعے مغلوں کے قلعے شیر شاہ سوری کے قلعے کیسے کیسے اور پھر جن کو اللہ مخاطب کر رہا ہے وہ قوم عاد قوم سمود قوم وہ پرانی قومیں ان کا کیا حال ہے آج حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جہاں پانی پیتی تھی کنواں ہے مگر کوئی پانی بھرنے والا نہیں میں عرض کر چکا پیچھے افلم یسیروا فی الارض تو کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں اور چلنے پھرنے کا کیا مطلب تھا کہ سیر کرتے اور نقشے کی فوٹو لیتے وہاں پر اور سرچ کرتے اچھا یوں گرے تھے اچھا اچھا یہ تاک اس طرح بنایا کرتے تھے اس زمانے میں بے شمار بے وقوف یہی مطلب سمجھے اور دکھ تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے مولوی بھی یہ باتیں کہتے ہیں تو کیا کر رہا ہے کہتے میں چکر کاٹ رہا ہوں آج کل دنیا کا سیر کر رہا ہوں قرآن نے کہا نا فصیح فی الحال چکر چکر شکر مارو یہ مطلب ہے لہ لو بوئیں کلو نہ بہا یہ مقصد ہے چلتے پھرتے زمین کے اندر پھر ان کے لیے ایسے دل ہوتے یعقلون نہ بہا جن سے وہ سمجھتے کیا ہوا دنیا میں یہ کیا ہو رہا ہے یہ دنیا میں گھوم رہے ہیں ایسے ان کے پاس گھومتے ہیں مگر دل نہیں کاش کے ایسے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے وہ آزاد نبی اور ان کے ایسے کان ہوتے جن سے وہ سنتے تو پھر توبہ کرتے ایمان قبول کرتے ان راہوں سے باز آتے جن راہوں کے اوپر وہ چل کے برباد ہوئے تھے تو کوئی کہے ان کے دل تو ہیں یہ گورے تو دنیا بھر میں گھوم رہے ہیں اور کوئی ان کو عبرت نہیں ہو رہی ہے تو ان کے دل کہاں ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبِ اللہ تی فی اس لیے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی اندھے تو دل ہوتے ہیں اللّتی فِي صدور جو سینے میں ہیں جو آنکھوں سے اندھا جو ہوتا ہے مگر اس کو عبرت ہوتی ہے اگر وہ سمجھ رکھتا ہے تو وہ بہت کچھ سمجھتا ہے دیکھ سمجھ سکتا بلکہ بینوں سے آنکھوں والوں سے زیادہ عبرت کا سامان اس کو ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ بات کو سمجھتا ہے لیکن وہ انسان جس کی آنکھیں ہیں اور دنیا بھر میں گھومتا اور کوئی سبق نہیں حاصل کرتا اس کا مطلب یہ بدترین اندھا ہے اس کا دل اندھا ہو گیا ہے وہی بِالْعَذَابِ بس جیسے یہ بات آئی کہ بھئی پرانی قوموں پر عذاب آیا تھا تم نہ فرمانو تم بھی تیار رہو کہنے لگے لاؤ عذاب ہے کہاں اللہ کیسی ہٹ درد قوم تھی ویس بِالْعَذَابِ اور وہ مانگتے ہیں آپ کے عذاب جلدی جلدی ولن يخلف الله وعده حالانکہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور وعدہ کر چکا ہے کہ نافرمان کو سزا ملے گی اور نافرمانوں پر عذاب آئے گا تو ان پر بھی آئے گا لیکن جب تک آتا نہیں تب تک یہ کیسے ہٹ درم ہے وہی نیمن مما تعدون اور بے شک ایک دن عند ربک تیرے رب کے نزدیک کا فی صنعت ایسا ہے جیسے ایک ہزار سال مما اس گنتی کے اعتبار سے تعدون جس کو تم شمار کرتے ہو اس کی تفصیلی بات انشاءاللہ سورہ الاسلام میں مسجدہ میں آئے گی چونکہ وہاں ایک ہزار سال کے بجائے پچاس ہزار سال فرمایا جائے گا تو ایک جگہ ایک ہزار سال فرمایا اور وہاں پچاس ہزار سال کیوں فرمایا بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد آخرت کا دن لیکن ایک وہ طبقہ اور شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بھی ان کے ساتھی وہ فرماتے ہیں کہ نہیں اشارہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو کام ہوتا ہے ایک دن کے لیے دنیا میں وہ ایک ہزار سال گزر جاتے ہیں اب اگر وہاں کسی کو ملا موقع کہ چار منٹ ان کو اجازت دے دو تو یہاں تو کئی سال بیت جائیں گے ان کو بھی کچھ گھنٹوں کی مہلت ہے ہیں بلکہ منٹوں کی کتنے سال کی بس تیرہ سال کی چودہ سال کی اس کے بعد بدر میں پتہ چل جائے گا لیکن یہ جب تک وہ دن پورے نہیں ہوتے تب تک یہ دن ڈرا رہے آتا کیوں نہیں عذاب آتا کیوں نہیں عذاب مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا فرمایا دیکھو تو صحیح کتنی ہی بستیاں ہیں املئی لَهَا جن کو میں نے ڈھیل دی وہی ظالمت اس حال میں کہ وہ ظالم تھی تم ماخذ پھر پکڑا میں نے ان بستوں کو وہ المصیر اور میری طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے قل یا ایوہ الناس انما انا لکم نذیر مبین اوپر ہلاک ہونے والی قومیں اور اس کے فوراً بعد آپ کا تذکرہ آیا تو انہوں نے کہا کہ لاؤ عذاب تو آپ کس کس کی طرف پیمبر بن کر کے آئے اب آگے یہی بتایا جا رہا ہے اور اوپر بیان کیا کہ جب تک پروردگار کی طرف سے عذاب نہیں آتا تھا تو اس دور کے نافرمان مکاریاں کرتے تھے فراڈ کرتے تھے اور اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کرتے تھے اس رکوع میں بیان کیا جائے گا کہ یہ بھی اسی طرح سازشیں کر رہے ہیں یہ بھی اسی طرح مکر و فریب میں مبتلا ہیں یہی سب کچھ کر رہے ہیں اوپر بیان کیا تھا کہ نتیجہ کیا نکلا تو نافرمان ہلاک ہوئے اس میں بھی یہ دھمکی ہے کہ اب تمہارا نمبر بھی آنے والا ہے اب اے یا ساری دنیا کے لوگوں بے شک میں تم سب کے لیے آگاہ کرنے والا ہوں کسی ایک علاقے کے لیے نہیں بات صرف مکہ اور مدینہ والوں کی عرب کی بات نہیں پوری دنیا کے لوگوں سے کہتا ہوں سب کے لیے آگاہ کرنے والا ہوں اب نتیجہ کیا نکلے گا والذین آمنوا تو وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت و رزق کریم ان کے لیے بخشش ہے و رزق کریم اور عزت والی روزی ہے فالذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش بھی اور عزت والی روزی ہے دنیا میں بھی ان کو ان کے مقدر کا رزق ملے گا اور اصل عزت والی روزی آخرت میں جنت میں ملے گی والذین سعوا فی آیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں کے بارے میں معاجزین اس حال میں کہ وہ ہم کو عاجز کر سمجھ رہے تھے یا عاجز کرنا چاہتے تھے اور عاجز کرنے کا مطلب ہماری آیتوں کے اثر کو ختم کرنے کے لیے آیتوں کو بے اثر کرنے کے لیے آیتوں کا ایک اثر و مرتب ہوتا ہے ان لوگوں نے فوراً سازشی شروع کی اچھا اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں تاکہ آیتوں کا کوئی اثر نہ رہے لوگوں کے دلوں میں بلا اصحاب الجحیم یہ جہنمی لوگ ہیں آیتوں کے بارے میں کس طرح لوگ ان کو آجز کرنے کی کوشش کرتے تھے آیتوں کو بے بس کرنے کی کوشش کرتے تھے کوشش کرتے تھے اس حال میں کہ آج سمجھتے ہوئے کہ کسی نہ کسی طور پر تو ہم آیتوں کا اثر ختم کر دیں گے اس کی ایک آگے مثال پیش کی جا رہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مر رسول کوئی رسول ولا نبی اور نہیں بھیجا کوئی نبی الا اذا تمنا مگر جب وہ تلاوت کرتا تھا تمنا کے دو معنی ایک یہ کہ آرزو کرنا اور دوسرے معنی تلاوت کرنا چلو پہلے آرزو کا ترجمہ کر لیتے ہیں لیکن یاد رکھیے جمہور کا ترجمہ جمہور کی تفسیر تلاوت کرنا اللہ اذا تمنا مگر جب نبی کوئی تمنا کرتا تھا الق الشیطان تو ڈال دیتا تھا شیطان فی امنیتی ان کی تمنا میں رکھنا ڈال دیتا تھا نبی تمنا کرتے تھے دین غالب آئے شیطان رکھنا ڈالتا تھا نبی تمنا کرتے تھے سب تک دین پہنچے شیطان رکھنا ڈال دیتا تھا نہیں پہنچنے دیتا تھا نبی تمنا کرتے تھے یہ روشنی سب جگہ پھیلے شیطان اندھیروں کے پجاریوں کو برغلاتا تھا اور وہ اس روشنی کے آگے بن لگانا شروع کر دیتے تھے ایک تفسیر لیکن میں نے کہا کہ جمہور کی تفسیر یہ نہیں جمہور کی تفسیر پڑھنا اللہ اذا تمنا مگر جب پڑھتا تھا پیمبر یا پڑھتا تھا رسول اور نبی الق الشیطان تو شیطان ڈال دیتا تھا ان کے پڑھنے میں ان کے پڑھنے میں رکھنا ڈالتا تھا جمہور مفسرین تمام مفسرین یہی تفسیر کرتے ہیں کہ رکھنا کیسے ڈالتا تھا نبی تلاوت کرتا تھا اور اس میں توحید کی باتیں آتی تھیں تو لوگ اس کے بیچ میں شرک کی باتیں ملاتے تھے جیسے آٹھویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں جب تلاوت کی جاتی تھی کہ جس جانور کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کیا جائے وہ حلال ہے تو فوراً شیطان لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے سبحان اللہ جس کو خود مارا اس کو کہتے ہیں حلال اور جس کو اللہ نے مارا اس کو کہتے ہیں حرام ان نشیا شیطان اپنے دوستوں کو وہی بھیجتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرے تو یہ جھگڑا کرتے دیکھو یا کمال ہے جس کو تم نے مارا کہتے وہ حلال اور جس کو اللہ نے مارا اس کو کہتے حرام جواب دیا گیا مارتا سب کو اللہ ہے جو چھری سے زبا ہو اس کو بھی اللہ نے مارا اور جو یوں مر گیا بیماری سے اس کو بھی اللہ نے مارا البتہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس کی برکت سے وہ حلال ہو گیا تو یہ شیطان رکھنے ڈالتا تھا پھر کیا کرتا پروردگار آج بھی شیطان یہی کر رہا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں تو شیطان کیا رکھنا ڈالتا ہے ان سے پوچھو اگر شرک اللہ کو پسند نہیں اللہ نے ہم کو ٹانگیں کیوں دی اللہ نے ہم کو طاقت کیوں دی چلنے کی اگر چوری پسند نہیں تو وہ ہم کو کرنے کیوں دیتا ہے چوری ہم پڑ چکے پیچھے ہیں وہ کہتے تھے کہ جو جانور خود مر جائے وہ حلال اور جو غیر اللہ پر ذبح کیا جائے وہ تو پاک پوتر سب سے مقدس کہتے تھے کمال ہے جو بیت اللہ لے جایا جاتا ہے وہاں لے کر ذبح کرتے وہ حلال اور جو ہم لے کے کہیں پر جا کے چڑھاوا چڑھایا اس کو کہتے حرام یہ کوئی بات ہوئی یہ مکہ کے مشرق کہتے تھے کون ان سے کہلواتا تھا شیطان پھر کیا ہوتا تھا شیطان کو اتنی ڈیل دی جاتی ہے کہ لوگوں کو وسوسہ ڈالے فی اللَّهُ اللہ پھر مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ يُلْقِ الشَّيْطَان جو ڈالتا ہے شیطان جو رکھنا پیدا کرتا ہے شیطان سن يُحْكِمُ اللَّهُ پھر اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے آیات ہی اپنی آیتوں کو شیطان کے وسوسے ختم آیتیں مضبوط لوگ سمجھ گئے کہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی اور جو کچھ شیطان کر رہا ہے یہ صرف وسوسے ہیں اس کا مکر ہے اس کا کا دھوکہ ہے فراڈ ہے واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے ایک شیطان کو یہ طاقت کیوں دی گئی کہ پیمبر تلاوت کرتے ہیں اور شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے اس کے ترجمے میں اس کی باتوں میں ہیں کہ اس کا یہ اگر یہ مطلب ہے تو پھر ایسا کیوں اگر ایسا تو ایسا کیوں یہ وسوسے ڈالنے کی اس کو طاقت کیسے ملی جواب لیا و فتنا تاکہ بنا دے پروردگار اس چیز کو جو شیطان ڈالتا ہے فتن تن آزمائش کا ذریعہ کلو بیم مرد ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کے لیے فتنہ بنائے کیسے اچانک پہلے سے دل پریشان پہلے سے ان کا دل بیمار تھا ہارٹ پیشنٹ جب شیطان نے کہا دیکھا دیکھا خود مارا تو کہتے حلال اور اللہ نے مارا کہتے حرام اور یہ کہتے ہم بڑے توحیدی ہیں تو یہ جن کے دل میں پہلے سے شرک کا مرض لگا ہوا تھا انہوں نے کہا بات ہے بالکل ہیں مینا میں لے کر کے حلال کیا وہ حلال ہو گیا اور ہم لے کر کے گئے کسی کی جا کے چڑھاوا چڑھایا خان کے اوپر اس کو کہتے ہیں حرام یہ شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے مگر اثر کس پر ہوتا ہے کہ جو دل پہلے سے بیمار ہوتے ہیں شرک والے ہوتے ہیں اور جو دل ایمان والے ہوتے ہیں ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا بنقاثیت کلوب اور ان دنوں کو فتنے میں مبتلا کرے ان دنوں کے لیے یہ آزمائش کا ذریعہ بنے ان کے دل بڑے سخت ہیں فتنے والے مدینہ کے منافق اور سخت دل والے کون سے مکہ والے مشرق وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اصل بات یہ ہے یہ دل کے مریض ظالم ہیں اور ظالم دور کی دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں یہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جن کے دل میں ایمان ہے جن کے دل میں احترام ہے اور جو ماننا چاہتے ہیں اللہ کو وہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا انہو الحق کہ وہی برحق ہے میرے ربی کا تیرے رب کی طرف سے ان کو شیطان کا وسوسہ کوئی اثر نہیں کرتا فَيُؤْمِنُوا بِهِ تو وہ ان آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اللہ کے حکموں پر ایمان لاتے ہیں فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ پھر جھک جاتے ہیں ان آیتوں کے اللہ کے احکام کے آگے کون ان کے جسم نہیں ان کے دل جھک جاتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهَا بِالَّذِينَ آمَنُوا اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے الى صراط مستقیم سیدھے راستے کی جانب ولا الذين كفروا في فی اس کے مقابلے میں جو ایمان نہیں لانا چاہتے جو ڈٹ گئے کہ ہم نے نہیں ماننا ولا يزال الذين برابر رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی جنہوں نے قسمیں کھا لی کہ ہم نہیں مانیں گے وہ کس میں رہے میری یا دن شک میں من ہوں اس کی طرف سے حسا تا پیا برابر رہیں گے یہاں تک کہ ان کے پاس قیامت آ جائے بغتتن اچانک ہی اور یا پیا ہوں یا آ جائے ان کے پاس عذاب ایسے دن کا عذاب جو پانچ دن ہے جس دن کے اندر کوئی خیر نہیں ہوگی جس دن اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ خیر والا دن ہوگا وہ تو پانچ دن ہوگا الملک یوم للہ بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے یحکم بینہم اللہ فیصلہ کرتا ان کے درمیان فالذین آمنوا تو وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا صالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے فی جنات النعیم وہ نعمت والے باغوں میں والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکذبوا بآیاتنا اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو فاولئک لهم عذاب مهین تو یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ سنما انشاءاللہ سننا موٹے طور پر سب کو معنی سمجھ میں آ گیا مالک الملک کیا کہنا چاہتے ہیں کیا فرمانا چاہتا ہے آیا سمجھ میں انشاءاللہ لیکن میں نے زور دے کر اس لیے عرض کیا اس کے بارے میں کچھ اور بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اصل بات یہ ہوئی کہ جب سورہ النجم پڑھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سن چکے یہ واقعہ کہ آپ سور نجم پڑھ رہے ہیں اور سارے مکہ کے مشرقین آج یہ کہ سوچ کر کے وہ بھی نہیں آیا ہوگا وہ بھی نہیں آیا ہوگا سارے آ گئے اور جب آپ آخر میں پہنچے اور آپ نے سجدہ تلاوت فرمایا تو سب کے سب سجدے میں گر گئے مسلم کی روایت کے مطابق صرف ایک شخص بچہ ولید اس نے بھی زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اپنے ماتھے سے نے کہا یک فیلی لیا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے مگر اتنا اس نے بھی کیا کچھ ایسے مبہوت ہوئے ایسے بے بس ہو گئے قرآن پاک کے سامنے کہ بس جب آپ نے سجدہ فرمایا گر گئے سجدے میں جب واپس آئے تو یہ تو مکہ کے بڑے بڑے کھڑپینچ اور ان کے سربر آوردہ لوگ تھے تو پیچھے والوں نے کہا کہ حضور ہمیں کہتے تھے کہ اس کو نہیں ماننا سنا آپ تو ماتھا بھی رگڑ کے آئے کیا حال ہے آپ کا بڑے زلیل اور رسوا ہوئے پریشان ہوئے کیا کریں انہوں نے فوراً قصہ کہا کہنے لگے کہ اصل بات یہ نہیں ہے ہم نے اس وجہ سے نہیں سجدہ کیا ہم نے اس وجہ سے سجدہ کیا کہ آپ نئے تلاوت کرتے ہوئے ہمارے بتوں کی بھی تھوڑی تعریف کی تھی کیسے کیا کیا تلاوت کی تھی اور ان کے لیے بات مشکل نہیں تھی ذہین ترین قسم کے لوگ ہیں اور ایک مرتبہ آپ نے سنا ہے ان کو سب یاد ہو گیا زبانی کہا کیا کہا کہا آپ نے جب پڑھا تھا نا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِي يُوحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَا وَهُوَ بِالْلُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَا فَأُوحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا آگے ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المرى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما ترى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى انہوں نے کہا کہ جب آپ یہاں پہنچے تھے تو ہمارے بتوں کی بھی تھوڑی تعریف کی تھی کہا کیا تو انہوں نے ایک منتر سنایا جو ان کے یہاں پڑھا جاتا تھا پہلے سے وہ کیا منتر تھا دل گرا گرانی کلولا شفا تتر تجا یہ ان کا ایک منتر تھا اور اس سے سمجھ سکتے ہیں آپ کہ ان کے یہاں شرک کیا تھا وہ لات اور عزا کو اللہ کے مقابلے میں اللہ نہیں سمجھ رہے تھے کہتے تلکل گرا نی کلولا یہ بلند پایا مرغابیاں ہیں مرغابیوں سے مراد مورتیاں یہ مورتیوں کو مرغابی کیوں کہتے ہیں دھو کر کے صاف ہر وقت میں چمکتی ہوئی غرانی قلولا یہ بلند پایا مورتیاں ہیں وہ شفات اور ان کی شفاعت کی تو امید کی جاتی ہے یہ ان کا ایک منتر تھا انہوں نے یہ بات مشہور کی ہم اس لیے گرے تھے سجدے میں اور یہ بات اتنی مشہور ہوئی آپ پڑھ چکے ہو کہ حبشہ تک پہنچی اور جو صحابہ حبشہ ہجرت کر چکے تھے وہ یہ سن کر کے کہ مکے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں چونکہ سب سجدے میں گر گئے تھے تو سب بچارے واپس آ گئے اور جب واپس آئے تو کچھ حضرات کو جب قریب پہنچ کر پتا چلا کہ معاملہ یہ نہیں ہے معاملہ دوسرا ہے تو پھر وہ واپس پلٹے اور کچھ وہ بھی ہیں جو پھر مکہ میں ہی رہ گئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پرانے شوہر ابو سلمہ بھی انہیں میں سے ہیں یہ واقعہ انہوں نے گھڑا مگر یہاں ایک بڑا بلنڈر ہو گیا کیا بلنڈر ہو گیا بعد میں یہ ہماری تفسیروں میں اس کے بارے میں یوں بھی ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے اور وہ واقعہ اس موقع پر نقل کیا جانے لگا تو چلتے حالانکہ اس کی تردید کی ابن حجر اسقلانی نے کہا موضوعات یہ گھڑی ہوئی روایت یہ انہوں نے گھڑی تھی اور ابن دقیق العید نے اور تمام نے جتنے محدثین ہیں سب نے اس پر رد کیا لیکن اس کے باوجود ابھی بھی بے شمار مقام پر ہماری تفسیروں کا حصہ اور تفسیروں کا حصہ بھی کیسے کس تفسیر کا حصہ کیسے لوگ لکھ رہے ہیں نوز باللہ یہ کہا گیا کہ جب اللہ اذا تمنا الق شیطان فی امنیتی جب نبی تلاوت کرتا ہے تو شیطان ان کی تلاوت کے بیچ میں آواز ملا دیتا ہے کیسے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے تو شیطان نے آپ کی آواز میں آواز ملا کر کے کہہ دیا اور بعد نے تو اس سے بھی آگے کہا آپ ہی سے کہلوا دیا دل کلگر وہ شفا شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَا لجا نو اگر اس روایت کو مان لیا جائے تو پوری وہی سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا اگر یہ بات مانی جائے کہ شیطان رکھنا ڈال سکتا ہے تو پھر وہ کون سی چیز بچے گی جس کو ہم یقین سے کہیں گے حالانکہ قرآن پاک چیخ چیخ کے کیا کہہ رہا ہے وما ينبغي لهم ولا بغیلا يستطيعون اور شیطان اس کو نہیں نازل کر سکتے نہ ان کے لیے مناسب ہے انهم عن السمع لمعزولون شیطان تو جہاں قرآن پڑھنا پڑھا جاتا ہے وہ اس کے سننے کی طاقت نہیں رکھتے سننے سے بھی دور بھاگتے ہیں تو کیا شیطان ایسا کر سکتا تھا لیکن میں نے کہا اس کے باوجود عوام میں نا اب کس منشا کے تحت یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے یہ میں نے ایک تفسیر آپ کے سامنے رکھی تھا کہ نظر رہے کہاں کہاں فتنے ہو رہے ہیں لوگ کیا کیا کر رہے ہیں صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں نے یہ نکال کے رکھا تھا اس کی تفسیر میں حضرت لکھتے ہیں وہار صلاح میر رسول اس کے اوپر ہاشیا کھینچا ہاشیا نمبر ایک سو انتالیس پر لکھتے ہیں شان نزول نبی اور رسول میں اچھا اوپر پر کہتے شان نزول جب سورت النجم نازل ہوئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں اس کی تلاوت فرمائی اور بہت آہستہ آہستہ آہستوں کے درمیان وقفہ فرماتے ہوئے جس سے سننے والے غور بھی کر سکیں اور یاد کرنے والوں کو یاد کرنے میں مدد بھی ملے جب آپ نے آئے تو منا تک ذرا پڑھ کر حد دستور وقفہ فرمایا یعنی آپ ذرا رکے تو وقفہ فرمایا تو شیطان نے مشرقین کے کان میں اس سے ملا کر دو کلمے ایسے کہہ دیے جن سے بتوں کی تعریف نکلتی تھی استغفر اللہ شیطان نے آپ کے کلمات کے ساتھ ملا کر کے دو کلمے کہہ دیے جس سے بتوں کی تعریف نکلتی تھی تو وہی کا اعتماد بھی ختم ہو جائے گا اور اس کو کیسے نقل کر رہے ہیں جیسے بہت پکی بات کہیں بخاری شریف سے ہیں بلکہ نہ جی اس سے بھی اوپر کہیں سمجھے کہ حدیث سے متواتر لا رہے ہیں جبریل امین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ حال عرض کیا اچھا ایک طرف یہ دعویٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں دوسری طرف کہتے ہیں کہ حضور کو نہیں پتا چلا شیطان یہ گڑبڑ کر گیا تو جبرائیل عرش سے اتر کر آئے بتانے کے لیے یہ حال عرض کیا اس سے حضور کو رنج ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی سبحان اللہ خبر ہم سبحان اللہ عظیم کنز الایمان استغفر اللہ استغفر اللہ رکو مکمل ہوا والذين هاجروا في الله في سبيل الله ثم قتلوا او ليرزقنهم الله رزقا حسنا والذين هاجروا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ثم قتلوا پھر ان کو قتل کیا گیا او ماتوا یا ان کو راستے میں موت آ گئی ليرزقنهم الله رزقا حسنا ضرور بھی ضرور اللہ ان کو روزی دے گا رزقا حسنا اچھا رزق دے گا اچھی روزی دے گا یعنی دنیا میں ان کو بلند مرتبہ آخرت میں بھی بلند مرتبہ راستے میں انتقال ہو گیا مہاجر شمار ہو گئے یہ دنیا کا مرتبہ اور آخرت کا مرتبہ کیا ہے اللہ کے ہاں بھی یہ مہاجر شمار ہوئے اور بلند مقام ان کو ملے گا خیر الراج اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی تو بہت بہترین روزی دینے والا ہے بہتر روزی دینے والا ہے یعنی بہتر ثواب دینے والا ہے وہ ان کو بہترین ثواب دے گا پانچویں پارے میں سور نساء میں میں اس کے شان نزول کے طور پر ایک واقعہ کر چکا ہوں کہ جب اس طرح کی آیتیں آتی ہیں تو اس سے اشارہ کن صحابہ کی طرف ہوتا ہے جنہوں نے ہجرت فرمائی تھی لیکن ان کے مقدر میں منزل پر پہنچنا نہیں تھا راستے میں انتقال ہو گیا ان کے پسماندگان اس دکھ میں تھے کہ شاید وہ مہاجر بنے کہ نہ بنے یہ آیتیں نازل ہوئی فرمایا وہ مہاجر بن چکے لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا داخل کرے گا ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ مد داخل ہونے کی ایسی جگہوں میں يُرْضَوْنَهُ جن کو وہ پسند کریں گے اور ظاہر ہے کہ وہ جنت ہے تو جنت کو کیوں نہیں پسند کرے گا وَإِنَّ وہ حَكِّ الحق حَلِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا بہت برداشت کرنے والا ہجرت کا تذکرہ آ گیا اور ہجرت جب ہوگی تو کشمکش شروع ہوگی اس کے لیے ایک عدم لا یہ بات تو ہوئی ومن عاقب اور جو کوئی سزا دے بمثل ما بھی به جیسا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے ثم تم بخود پھر اس کے اوپر دوبارہ زیادتی کی جائے لورَ تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا ایک اشکال کا جواب ہے سر میں کیا ہوا ایک آدمی پر ظلم ہوا اس نے ظلم کا بدلہ لیا اتنا لیا جتنا اس پر ظلم ہوا تھا اب ظالم نے پلٹ کر پھر ظلم کیا تو سوچتا ہے کہ بار بار اللہ تھوڑی مدد کرے گا اس کی فرمایا بار بار اللہ اس کی مدد کرے گا ان اللہ لغفور لعفو غفور بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ذالک بان ان اللہ یہ بات کیوں ہوئی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آج روا مشکل کشا ہے اللہ تعالیٰ ہی ایمان والوں کا مددگار ہے لیکن اس کو یوں سمجھایا ذالک بان ان اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایسا اللیل جو داخل کرتا ہے رات کو فی نہاری دن میں ویولج النہار النهار في الليل اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں وان اللہ سمیع بصیر اور یہ بات اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے ذہنی کبھی الحق اور یہ بات اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ وہی تو برحق ہے وہ اگر مدد نہ کرے مظلوم کی تو پھر مظلوم کس کی دہائی دے وہ بات اس وجہ سے ہے کہ اس کے بھرے جس جس کو لوگ پکارتے ہیں والباطل وہی تو جھوٹ ہے وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے وہ ان اللہ ولی القبیر اور یہ بات اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ وہی تو بلند ہے اور وہی تو بڑا ہے ان ماء اس کی قدرت کو نہیں دیکھتے ہو کیا دیکھا تو نے غور نہیں کیا تو نے کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے اوپر سے پانی یعنی آسمان بھی ترجمہ اوپر بھی دونوں آپ کو مخبر تو ہو جاتی ہے زمین مخبر سرسبز و شاداب جبکہ پہلے مری ہوئی تھی ان اللہ لطیف بے شک اللہ تعالیٰ باریک بھی خبر رکھنے والا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وہ ان اللہ لہو الغنی الحمید اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی غنی ہے بے نیاز ہے الحمید تعریف والا ہے اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامری اور اللہ کی قدرت کا بیان چل پڑا اللہ کیوں مظلوم کی مدد کرتا ہے اس لیے کہ اللہ قادر ہے اس لیے کہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اس لیے کہ دوسرے سب باطل ہیں اور اللہ کی قدرت ہے ان اللہ کیا تو غور نہیں کرتا کیا تو نے سوچا نہیں کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ سخت اس نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں بل کا اور اس نے مسخر کیا کشتیوں کو تجریفی بحری بھی امری جو چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے وہ سی کو اور اللہ ہی تو وہ ہے جو روک کر رکھتا ہے آسمانوں کو تک آسمان کو الارض تو کہ وہ گر پڑے زمین کے اوپر اللہ بھی اذنی مگر اس کی اجازت سے ان اللہ الرحیم بے شک اللہ تعالی بندوں کے ساتھ بہت زیادہ نرمی کرنے والا رحیم بار بار مہربانی کرنے والا ہے وہ اللہ اخیا وہی تو ہے جس نے تم کو زندہ کیا سم کم پھر وہی ہے جو تم کو موت دیتا ہے سمی کم پھر وہی ہے جو تم کو دوبارہ زندہ کرتا ہے دوبارہ زندہ کرے گا ان السان الکفور بے شک انسان بہت نا شکرا ہے مردہ سے زندہ کیا ثم تو کم پھر وہی موت دیتا ہے ثم یحییکم کم پھر وہی دوبارہ زندہ کرے گا بے شک انسان لکفور ضرور بھی ضرور بہت نہ شکرا ہے فی الامر معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے بارے میں جس طرح آج بھی بڑا لے دے کیا جاتا ہے جھگڑا کیا جاتا ہے ایمان والوں کو بدنام کیا جاتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بقرعید کے اوپر اتنے جانور ذبح کر گئے ان جانوروں سے تو یہ کام ہو سکتے تھے وہ کام ہو سکتے تھے وہ کام ہو سکتے تھے اور وہ تبصرہ بھی بڑے بے وقوفوں نے کیا کہ یہ تو جانور دنیا سے ختم ہو جائیں گے ساڑھے چودہ سو سال سے ابھی تو ختم نہیں ہوئے بڑھتے جا رہے ہیں یہ یوں سمجھتا ہے کہ بس جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہی ہو رہا ہے گویا کہ اس دنیا کا کوئی مالک ہے ہی نہیں اس دور میں بھی اس پر اعتراض تھا تبھی بار بار جواب دیا جا رہا ہے لکل امت جعلنا من سکا یقیناً ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا تھا قربانی کرنے کا ایک طریقہ اور دوسرا معنی عبادت کا ایک طریقہ دو معنی ہے اس کے ہم ناسکو ہو وہ اس قربانی کو کرنے والے ہیں یا عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا تھا وہ اس عبادت کے طریقے کو اپنانے والے ہیں فلا یو کا تو ان کو چاہیے کہ وہ جھگڑا نہ کریں آپ سے فی الامر دین کے معاملے میں معاملے میں یعنی دین کے معاملے میں إِلَىٰ رَبِّكَ اور آپ کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے جو جلتا ہے جلتا رہے ان نقل آلہ مستقیم بے شک آپ ہی تو ضرور بالضرور ضرور ہدایت پر ہیں مستقیم سیدھی ہدایت پر ہیں تو ہدایت سے مطلب راستہ آپ سے مستقیم پر ہیں سیدھے راستے پر ہیں اگر اس کے باوجود جھگڑا کریں نہ مانیں وہ جَادَلُوكَ کا اور اگر آپ اس کے بعد وہ لوگ آپ سے بحث کریں جھگڑا کریں فَقُلِ اللہ تو آپ فرما دیجئے اللہ اعلم اللہ خوب جانتا ہے بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کے حوالے کر دو اپنے کاموں کو بھی ہمارے کو بھی پھر فیصلہ اس پر ڈالو اللہ یحکم اللہ فیصلہ کرے گا بینکم تمہارے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن فیما کنتم فیہ تختلفون ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے علم تعلم ان اللہ کیا نہیں جانا تو نے کیا نہیں غور کیا تو نے ان اللہ یعلم کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی السمائی جو کچھ آسمانوں میں ہے والارض اور جو کچھ زمین میں ہے ان ذالک فی کتاب اور یہ جانتا ہی نہیں یہ سب کا سب کتاب میں لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے ہر چیز کو جانتا ہے زمین و آسمان کے اندر کیا ہو رہا ہے کہاں کون سی چونٹی چل رہی ہے کس کی کیا ضرورت ہے سب جانتا ہے ان نظالی کا فی کتاب اور جاننے سے پہلے یہ سارے کا سارا لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے ان نظالی کا اللہ یسیر ہر چیز کو جاننا اور پھر پہلے سے اس کا ریکارڈ مرتب کر کے رکھنا یہ تو بڑا مشکل کام فرمایا ان نظالی کا بے شک یہ سارے کام اللہ یسیر اللہ پر آسان ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا پروردگار نے جو عبادت کے طریقے رکھے اس پر اعتراض ہیں توحید پر اعتراض الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے اور اپنا حال کیا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے ورے عرض کر چکا کہ اللہ سے کم تر چیزوں کی ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ بڑا تو اللہ ہے لیکن اس سے کم کچھ چیزیں اور بھی عبادت کے لائق ہیں شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ مالمی ينزل بھی سلطانہ ان چیزوں کو جن کے بارے میں پروردگار نے کوئی دلیل نازم نہیں فرمائی وہ مالی صلیحم بھی علم اور جن چیزوں کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں وہ مال ظالمین امن نصیر اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں اور یہ لوگ جو دوسری چیزوں کی پوجا کرتے ہیں بہت رچڈ قسم کے بہت سخت مزاج قسم کے ہو جاتے ہیں تم سوچتے ہو کہ یہ اتنی زبردست طریقے سے ان کو دعوت دی جاتی ہے تو یہ مانتے کیوں نہیں یہ مانتے جب تم ان کو آیتیں پڑھ کر کے سناتے ہو جلتے ہیں آگ لگتی ہے ان کو اندر ہیں کہتے توحید اور کچھ نہیں ان کو سنائی دیتا ہے کوئی قصہ کہانی بھی تو سنا دیتے ہیں آگ لگتی ہے ان کے اندر کیسی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب تلاوت کی جاتی ہیں علیہم ان کے سامنے آیاتنا ہماری نشانیاں ہماری آیتیں بینات اس حال میں کہ وہ آیتیں بالکل واضح ہوتی ہیں یعنی ان کے مفہوم کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں اگر ان کو سنائی جائے ترجمہ کر کے بتایا جائے سمجھایا جائے اور آیتیں ہیں ہی بالکل واضح تو کیا ہوتا ہے فرمایا تلاوت کرنے والے ذرا ان کے منہ کو بھی دیکھتا رہے کیسے بادل چڑھتے اور اترتے ہیں تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر دیکھے گا تو فی وجوہ الذین ان لوگوں کے چہروں میں الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا کیا دیکھو المنکر ناپسندیدگی دیکھو گے چہرے کالے ہو رہے ہوں گے سلوٹیں چڑھ رہی ہوں گی بادل آ رہے اور جا رہے ہوں ہیں یہ سب کچھ ہمیں سنایا جا رہا ہے کہتے ہیں بس اللہ بس اللہ تو پھر یہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں جو ہم نے مانی ہوئی ہیں سب بیکار یہ کسی کام کی نہیں یار یس بالذین یتلون علیہم آیاتنا اللہ یقادون قریب ہوتے ہیں کہ حملہ کر دے وہ بالذین ان لوگوں پر یتلون جو تلاوت کرتے ہیں علیہم ان کے سامنے آیا ہماری آیتیں اور قریب ہوتے ہیں کہ کر دے کر دیے مکہ المکرمہ میں کتنے کیے وہ تو آپ نے بار بار سنے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں کمزور جسم کا آدمی تھا لیکن اللہ نے مجھے ہمت عطا فرمائی تھی ابو جہل کی گردن بھی اللہ نے مجھ سے ہی اتروائی اور اس پر بھی لوگوں نے غور کیا گیا کہ ایسا کیوں ہوا ابو جہل کو قتل کرنے کا یہ شرف عبداللہ ابن مسعود کو کیوں ملا پہلے تو دو چھوٹے بچوں کے ذریعے سے اس کو نڈھال کیا گیا پھر عبداللہ ابن مسعود نے اس کا کام تمام کیا تو جواب ملا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا آج میرے ساتھ وہ چلے گا جس کے دل کے اندر رائی کے ذرے کے برابر تکبر نہیں ہوگا تو پھر آپ اپنے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو لے گئے گویا وہی تھے جن کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی تکبر نہیں تھا یہ لیلت الجن کی بات لیلت العریض العریف تو عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جن کے دل کے اندر رائی کے ذرے کے برابر بھی رائی کے برابر بھی ذرے کے برابر بھی کبر نہیں ہے اس کے مقابلے میں ابو جہل ہے اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ذرے کے برابر بھی آج بھی نہیں صرف اکڑ صرف اکڑ پرور بگاڑ نے فرمایا اس کے ذریعے سے تیرا کام تمام کراؤں گا جس کے بعد صرف آج بھی ہوگی جب اس کے سینے پر چڑھے کہتا ہے بڑی اونچی چوٹی پر چڑھا ہے تو بکریاں چرانے والے میں وہ مکہ المکرمہ والوں کی بکریاں مزدوری پر چرایا کرتے تھے وہ تانا دیا کمزور تھے لیکن اللہ نے ہمت کیسی عطا فرمائی تھی فرمایا ایک وقت میں مکہ المکرمہ میں حرم محترم کے پاس حتیم کے پاس مکہ کے بڑے بڑے مشرق بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل وغیرہ ہیں ابو لہب وغیرہ اور قرآن کی باتیں سنتے تھے تو ہنس ہنس کے الٹے ہوتے تھے صورتوں کی مذاق اڑاتے تھے کوئی کہتا تھا گائے والی صورت میری اور کوئی کہتا تھا مکڑی والی تیری اور کوئی کہتا تھا شہد والی میری مزاق اڑا رہے تھے تو صحابہ میں سے کسی نے کہا آج اگر کوئی ہمت کر کے ان کے بیچ میں جا کر قرآن سنا دیتا کیا مزہ آتا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نہاؤ دیکھا نہ کہا سیدھا گھس گیا ان کے بیچ میں اور سور رحمان شروع کر دی اور جو پڑھتا جا رہا تھا اور وہ مارتے جا رہے تھے تو میرے ساتھیوں نے بھی مجھے کہا بس کر بس کر میں نے کہا جب تک پوری نہیں ہوگی بس میں بھی نہیں کروں گا فرماتے ہیں کہ جب پھر ان کے بیچ میں سے مجھے کھینچ کے نکالا گیا جب صورت پوری ہوئی تو میری صورت کو کوئی پہچانتا نہیں تھا کسی نے کہا تھا محمد بوٹیا یار دی ویک صورت گئی سورتیں پورے قرآن وچوں آیا جھوٹی بات کہی تھی انہوں نے کر کے دکھایا نا قرآن کی صورتیں دیکھ کر ہم اپنی صورت بھول گئے اللہ اکبر یقادون یستون بالذین یتلون قریب ہوتے ہیں کہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر کے سناتے ہیں حضرت مولانا ولی اللہ صاحب نے صرف یہ آیت پڑھی قل انما انا بشر مثلکم تو میں نے معتبر راویوں سے سنا کہ ابھی آگے کا مضمون سنائے نہیں تو چاروں طرف سے کانگڑیاں برسنی شروع ہو گئیں مگر مولانا بھی سناتے چلے گئے بشر اس کو الگ پڑھنے میں مزہ ہے ورنہ کمنار ملا کر پڑھنا ہے سانس توڑ کر انار الگ قل آپ فرما دیجیے افا نبی کیا میں تم کو بتاؤں بشر من ذالکم اس سے بری بات آیتیں سن کر تم کو غصہ آتا ہے اس سے زیادہ غصے کی بات تمہیں بتاؤں تو ظاہر انہوں نے اندر سے کہا ہم ہاں، بتائیے کیا ہے انار وہ آگ ہے جس میں تم کو ڈالا جائے گا وہاں تمہارا سارا غصہ اتر جائے گا یہ غصہ بھی بڑا عجیب ہے ہمیشہ کمزور پر آتا ہے طاقتور بھر پر کبھی نہیں آتا ہے غصہ کوئی کہ پورا پہلوان پر مجھے غصہ ہے میں نے مارا تھپڑ نہ اس پر نہیں کمزور پر غصہ آتا ہے ہمیشہ آگ پر کرنا غصہ وعدہ اللہ اللہ نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے پکا وعدہ الذین کفروا کفر ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا وہ بئس المصیر اور بہت بری ہے وہ لوٹ کر جانے کی جگہ آگے وہ آیت جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ حصی مثال پیش کی گئی مشرق لوگوں کو سمجھانے کے لیے مکہ کے مشرقین کو یا اے ساری دنیا کے لوگوں غور کرو مثل فاستمعوا لہ ایک مثال پیش کی جا رہی ہے کان لگا کر کے اس کو سنو کیا مثال ہے بے شک وہ ہستیاں دون دھون جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا بعض لوگ اس کے لیے زور لگاتے ہیں کہ نہیں مراد صرف بت ہیں ہم کہتے بے شک بت ہیں مگر اور بھی تو وہ کہتے نہیں صرف بت تو غور کیجیے اللہ دین زبی القول کے لیے ان اللہ دین تدرون بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے ورے اللہ کے سوا نہیں یخلقو ذبابا نہیں وہ پیدا کر سکتے ہیں زبابن مکھی کو ولا له اگرچہ وہ سب کے سب اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں پوری دنیا کے جن کو تم پکارتے ہو وہ اکٹھے ہوں اور ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں ورنہ نہیں یخلقو ہر نہیں پیدا کر سکتے بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اب سائنسدان بڑا کچھ کر رہے ہیں سوال تو یہ ہے کہ یہاں ان کی بحث چل رہی ہے جن کی پوجا ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سائنسدان کچھ نیا نہیں کر رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے اسی کی مخلوق میں سے جوڑ توڑ کرتے ہیں تو اس کو جوڑا اس کو جوڑا اس کو جوڑا ایک نئی چیز بن گئی یہ تو ایسے بات ہوگی کوئی کہتا ہے میں کشتی پیدا کرتا ہوں ارے تو لکڑی کس نے دی لکڑی تو اللہ نے دی جب انہی چیزوں کو جوڑ کر کچھ بنائے کوئی نئی چیز لا اس کائنات میں سے ہٹ جا نہیں یخلقو و ولا بنولا لا نہیں پیدا کر سکتے وہ مکھی کو اگرچہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور اس سے بھی کمزور سنو وہیں زبا خشی آ اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے اگرچہ وہ چھین چھینا تو اس سے جاتا ہے نا جو پکڑ کے رکھا ہوا ہو وہ کہاں پکڑ رہے ہیں ان کے آگے چڑھاوے رکھے ہوئے کسی کے آگے کھیر کسی کے آگے حلوا ہے کسی کے آگے پھلیاں کسی کے آگے کچھ تو پکڑ کر کہاں رکھے ہوئے لیکن مان لو انہوں نے پکڑا ہو تو یہ ہمارا ہے کسی کو نہیں دیں گے لیکن اگر مچھی ان سے کوئی چھین چیز چھین لے یا لا منه نہیں چھڑا سکتے اس چیز کو منہ مچھی سے ضعف الطالب والمطلوب کمزور ہے طلب کرنے والا کمزور ہے جس سے طلب کیا گیا جس سے مانگا گیا وہ بھی کمزور اور جس نے مانگا وہ بھی کمزور کتنا کمزور کس سے کس کے اوپر امید لگا کر کے بیٹھ گیا ما قدر اللہ حق قدری ہی نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا ایک طرف مالک الملک اس کی شان دیکھو اور دوسری طرف ان بے جان چیزوں کو اس کے برابر کرتے ہیں ان اللہ عزیز بے شک اللہ تعالیٰ ضرور طاقت والا ہے غالب ہے اللہ من الملائکت رسولا اللہ تعالیٰ چنتا ہے فرشتوں میں سے رسولا اپنے لیے پیمبر مطلب پیغام بھیجنے والا ومن الناس اور لوگوں میں سے چنتا ہے پیغام پہنچ پہنچانے والا فرشتے پیغام پہنچاتے ہیں اس کے اس کے پاس جو انسانوں میں سے رسول بنایا جاتا ہے اور انسانوں میں سے جو رسول بنتا ہے وہ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہے ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے ایک طبقے کے منہ میں پانی آ گیا انہوں نے کہا دیکھو ہم نے کہا تھا نا نبوت ابھی جاری ہے یہاں یہ تھوڑا کہا کہ اللہ تعالیٰ چنتا تھا اب نہیں چنے گا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ چنتا ہے فرشتوں میں سے اور چنتا ہے انسانوں میں سے اس کا مطلب اب بھی چنتا ہے اب بھی چن رہا ہے تو چن لیا نا وہ کانے دجال کو تو میں نے اس کا صحیح مفہوم عرض کیا تھا کہ یہ بات تو اس وقت کی بتائی جا رہی ہے جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے آپ آئے اور آپ نے فرمایا اب تک چنتا تھا اب نہیں چنے گا اب میں آخری چن چنا جا چکا ہوں اب قیامت تک کے لیے میں کافی ہوں میرے بعد کوئی نہیں آئے گا اور دوسرا ان کے لیے میں نے کہا تھا کا ایٹم کے سر وہ کیا وہ کہتے چنتا ہے آپ پوچھو آج تک کتنے کو چنا وہ بتاؤ کہتے کسی کو نہیں چنا تو دجال کھانے کے بعد کس کو چنے گا کہتے آگے بھی کسی کو نہیں چنے گا تو بس ایک کو چننے کے لیے اور وہ بھی کانا دجال ان اللہ لقوی عزیز بے شک اللہ طاقت والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے یا جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے خلف خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں وہی اللہ ہی الْأُمُورِ اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملے اوپر فرمایا ہے ساری دنیا کے لوگوں میرے پیمبر آ چکے ہیں اے ساری دنیا کے لوگوں جھکو اپنے مالک کے سامنے اے ساری دنیا کے لوگوں تمہیں سمجھایا جا رہا ہے ایک مثال کے ذریعے سے چھوڑو شرک کرنا اب پروردگار ماننے والوں کو مخاطب فرماتا ہے اور یہ وہی انداز ہے کہ دوسرے مانے یا نہ مانے تم مانو جو ہو ماننے والے یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو ارکعو واسجدو وعبدو ربکم جھک جاؤ تم رکو کرو تم وسجدو اور سجدہ کرو تم وعبدو اور عبادت کرو تم رب اپنے رب کی وفعل الخیرہ اور نیکی کے کام کرو تم لعلکم تفلحون شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ وہ آیت ہے جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض حضرات فرماتے ہیں سجدہ واجب ہے بعض کہتے ہیں نہیں جو کہتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ آیت کا انداز ہی یہ نہیں ہے کہ یہاں پر سجدہ کرو بلکہ سجدے کو رکوع کے ساتھ اور پھر رکوع کے بعد سجدے کے بعد عبادت اور اس کے بعد وفعل الخیر تو گویا تنہا سجدے کا حکم نہیں ہے اس لیے سجدہ واجب نہیں لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں انہی میں سے احناف میں سے ہی کہ چونکہ صحابہ کا یہاں سجدہ کرنا ثابت ہے اس لیے کرنا ہی بہتر ہے آپ بھی کیجئے گا اور پہلا بھی کیجئے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ اور ایمان والوں اب تم مان چکے ہو تو سارے کام تمہارے ہی ہوں گے سب کام تم نے کرنے ہیں وہ مثال پیش کرتے نا ہمارے بیچارے بزرگ کیا کہ جو بکرا ذبح ہو جائے پھر سب کچھ اسی کا بنے گا رشتہ بھی اسی کا گشتابہ بھی اسی کا کباب بھی اسی کا روغن جوش بھی اسی کا سب اسی کا بنے گا اے ایمان والو تم مان چکے ہو اب رکو بھی تم کرو سجدہ بھی تم کرو عبادت بھی تم کرو وفعل الخیر اور نیکی کے کام بھی تم کرو وجاہدو فی اللہ حق جہادی اور اللہ کے راستے میں اللہ میں یعنی صرف اللہ ہی کے لیے جہاد کرو تم قربانیاں دو تم حق جہادی ہی جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے قربانی دینے کا حق ہے جس کا بلند مرتبہ قتال ہے اور اس کے پہلے کی ساری قربانیاں بھی اس میں شامل ہیں اج اس نے تم کو چن لیا ہے قربانیاں دینے کے لیے رکو کرنے کے لیے سجدہ کرنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے نیکیاں کرنے کے لیے وجہ قربانیاں دینے کے لیے وہ اجتبا اس نے تم کو چن لیا ہے تو کوئی کہ مر گئے پھنس گئے کلمہ کیا پڑا مصیبت آ گئی فرمایا نانا کوئی مصیبت کا کام نہیں وہ حکم تم کو دیا ہی نہیں جو تم سے کیا نہ جا سکے وہ حکم دیے جو تم کر سکتے ہو وما جعل علیکم فی الدین من حرج اور نہیں رکھی اللہ نے تمہارے لیے دین کے بارے میں من حرج کسی قسم کی تنگی تنگی تو رکھی نہیں ہے آسانی آسانی دیکھو آسانی ہر طرف آسانی ہے جو حکم دیا اس نے آسان دیا نماز پڑھو وضو کرو نہیں کر سکتے کا تو کر لو اور نماز پڑھو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کر کے پڑھ لو اشارے سے پڑھ لو کا اشارہ بھی نہیں ہوتا ہاں چلا جب اشارہ بھی نہیں ہو سکے تو پھر قضا کر دو اگر ہوش آ گئی تو دوبارہ پڑے گا اور نہ ہوش آئی تو معاف ما جعل علیکم فی الدین من حرج نہیں بنایا اس نے اور نہیں بنایا اس نے تم پر دین کے بارے میں من حرج کسی قسم کی تنگی ملت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو مضبوطی سے پکڑو یہ ملتہ کے اوپر زبر ہے اور جو لوگ گرامر جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو اس کا معنی بنتا ہے تو کو کا مطلب مضبوطی سے پکڑ لو اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو اور یا یہ معنی ہے کہ جو پیچھے گزر چکا ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اس نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے اس نے تمہارے لیے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین ملت کو مقرر کر لیا ہے یعنی جو عبادت کے طریقے پروردگار نے ان پر کھولے تھے حج کرنا قربانی کرنا وہ تمہارے لیے لازم کر دیا وہ سماکم المسلمین اس نے نام رکھا تمہارا مسلمین فرما برداری کرنے والے تم ہو ہی فرما برداری کرنے والے سارے کام تم نہیں کرنے ہیں من قبل اس سے پہلے یہ ہوا سے مراد کون ہے بعد نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام رکھا فرما برداری کرنے والے اس سے پہلے یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اور بعد نے کہا کہ اللہ نے تمہارا نام رکھا فرما برداری کرنے والے پہلے سے بہت پہلے سے وفی اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام رکھا فرما برداری کرنے والے کیوں الرسول رسول شہیدن علیہ و تکون الناس تاکہ رسول ہو جائیں شہید علیکم تم پر گواہ بتا شاد الناس اور تم ہو جاؤ لوگوں کے اوپر گواہ اور دوسرے پارے میں میں عرض کر چکا کہ کیڑے ذہن والے کیڑی بات تلاش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہو جائیں رسول تمہارے اوپر گواہ اور گواہ وہ ہوتا ہے جو دیکھتا ہوتا ہے ورنہ تو گواہی نہیں دے سکتا ہے اس کا مطلب آپ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں سوال یہ ہے کہ یہ معنی اگر تھا تو صحابہ کو کیوں نہیں سمجھ میں آیا تابعین کو کیوں نہیں سمجھ میں آیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا آپ جب مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے اور جب مدینہ میں تھے تو بدر میں نہیں تھے اور بدر میں تھے تو عہد میں نہیں تھے آپ چل کر کے عہد میں گئے چل کر کے بدر میں گئے آپ تشریف لے گئے خندق پر آپ تشریف لے گئے حج کرنے کے لیے اور ہم پڑھ چکے پیچھے کہ جبرائیل آیا آپ کو معراج پر لے جانے کے لیے اگر یہ بات درست ہوتی تو آپ فرما سکتے تھے کہ جبرائیل کس کو لے جانے آیا میں تو عرش پر بھی ہوں فرش پر بھی ہوں ہر جگہ موجود ہوں کہاں لے جا رہے ہو مجھے لیکن آپ کو لے جایا گیا آپ جب مسجد حرام میں تھے مسجد اقسا میں نہیں تھے تبھی تو پروردگار مسجد حرام سے مسجد اقسا لے گیا اور وہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء انتظار میں تھے انتظار کس کی کی جاتی ہے جو باہر سے آتا ہے جو وہاں موجود نہیں ہوتا انتظار ہو رہی تھی اور پھر آپ تشریف لے جاتے گئے تو پہلے آسمان پر فلاں سے ملاقات دوسرے پر فلاں سے تیسرے پر چوتھے پر اور پھر پانچویں پر پھر چھٹے پر پھر ساتویں پر تو آپ جا رہے ہیں تشریف لے جا رہے ہیں خدا جانے یہ کیسی سوچ بنا لی گئی اور اس آیت کا اس سے کیا تعلق ہے کہتے ہیں کہ وہ تاکہ رسول تم پر ہو جائیں حاضر اور ناظر تو رسول حاضر اور ناظر ہو گئے تو پھر یہی آیت تو آگے ایمان والوں کے لیے بتکون و شہادا اور تم سب کے سب ہو جو حاضر اور ناظر المان والحفیظ یہ مانا ہے آیت کا وہ مطلب نہیں پسند جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں جو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے وہ کیا فرمایا قیامت کے دن انبیاء کرام تشریف لائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرے دین کی دعوت کو پہنچایا وہ فرمائیں گے پہنچایا ان کی قوم انکار کرے گی انبیاء اکرام سے فرمایا جائے گا تمہارا کوئی گواہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے گی گواہی دینے کے لیے اور وہ گواہی دے گی کہ انہوں نے تیرے دین کی بات کو پہنچایا اور پھر امت محمدیہ کی ان گواہوں کا تذکیہ کرنے کے لیے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے فرمایا ہمارے پاس امام الانبیاء امام الانبیاء والرسل خاتم الانبیاء والرسل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ فرماتے ہیں میں امت کے حق میں گواہی دوں گا یہ بات نہیں منظور اور دوسرا بات حضرات نے یہ بھی ترجمہ کیا تاکہ رسول ہو جائیں گواہ تمہارے اوپر تمہارے لیے نمونہ بنے و تکون عَلَى النَّاسِ اور تم لوگوں کے لیے نمونہ بنو وہ تم کو دین سکھائیں اور تم آگے سکھاؤ فاطیم اور تو نماز قائم کرو وہ آت اور زکات ادا کرو وہ تسیم اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اللہ کو میں نے عرض کیا ہماری زبان میں ہم کیا کہیں گے جفا مارو اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو حبل اللہ اللہ کی رسی کو خود قرآن پاک تفسیر کر چکا اور اللہ کی رسی اللہ کی کتاب کو اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جو اس رسی کو پکڑے ہوئے وہ کہاں ہے آسمان پر اور جس سے یہ رسی ٹوٹی چھوٹی وہ گیا کہاں پر زمین پر وہ مولا وہ اللہ ہی تو تمہارا کارساز ہے ونیم المولا تو کتنا اچھا ہے وہ کارساز ونیم النصیر اور کتنا اچھا ہے وہ مددگار صدق اللہ مولانا العظیم